نہیں جی اندر مطلب شیطان بھی اپنی برادری کیوں روا رکھتے ادھر شیطانی برادری ساری Thank you.

حسن حسین پاک دے آپ کی اولاد دے انہوں نے اولاد دے اس واسطے اپنا وہ بلیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد پاک آسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی انہوں نے سب پیوں چل چلنا میرا نشہ میری بیٹی کی چلے گا سادات میں جڑی باقی ہاشمی ہاشمیاں تو سادات نو عزت قدر زیادہ ملی ہے نا تو اس واسطے کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد شمار ہوں جائیں مولا علی آپ دی اولاد جائیں تو اس واسطے انہوں نے سید نہیں لیکن انہوں سارے سیدان دے سردار میں حسن حسین دے والد نے سیدہ خاتون جنت دے شوہر نہیں تو سردار بن گئے عرف انہوں سید نہیں سید سید سید دا عرف عرف جڑا ہاشمی تے اون سید جڑا او تے پھر صدیق اکبر بھی ہیں او تے اساں کہنا لیکن او اس طرح نہیں سید صدیق اکبر نہیں آکھاں گے سید دو نا اس معاملے میں جناب نا اپنی ساری فکر کا مغز اور خلاصہ ہے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اردو زبان پوری کا زندگی جو سمجھو میری بیس سالہ خاص محنت کا یہ خاص خلاصہ حاصل جس طریقے کے ساتھ میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ گفتگو کریں گے کسی کے سامنے کریں گے سوائے ماننے کے اس کا چارہ نہیں ہوگا آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے اس کے منہ میں میخیں لگ گئی ہیں پہلے دو لفظوں میں بات کرتا ہوں پھر اس کی تفصیل آ جاتے ہیں ہم سب سے پہلے جس چیز کے دشمن اور مخالف ہیں فرنگیوں کا نظام حکومت ہے فرنگیوں کی حکمرانی کافروں کی حکمرانی یہود نصارہ کی حکمرانی حکومت اور سیاست کے ہم دشمن سکول کے دشمن بعد میں سکول کے دشمن بعد میں پہلے ہم انگریز کی حکومت اور سیاست کے دشمن ہیں اس کی حکمرانی کے دشمن ہیں چاہے وہ عالمی حکومت ہو چاہے ملک کی حکومت ہو بات سمجھ نہ ملی چاہے ان کی عالمی حکومت ہو عالمی حکومت یو این اقوام متحدہ شمار ہوتا ہے ملک کی حکومت جیسے یہ پاکستان ہو گیا سعودیہ ہو گیا کسی ملک میں اسلامی سزائیں بعض موجود ہوں یا نہ ہوں سب انگریزوں کی حکومت حکومت شمار ہوں انگریزوں کے ملک حکومت شمار ہوں گی اس وجہ سے کہ وہ سارے کے سارے عالمی حکومت کے تو پابند ہیں نا جی پہلا دعویٰ ہمارا کہ ہم اجمالی طور پر میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے انگریز حکومت اور سیاست کے دشمن ہیں اس کے بعد ہم سکولوں کالجوں کے دشمن ہیں سکولوں کالجوں کی تعلیم کے دشمن اب اس اجمال کی تفصیل کرنا ہے آگے وضاحت کروں گا کہ کیوں پہلے اس کے دشمن کیوں ہے اور پھر دوسرے نمبر پر سکول کے دشمن کیوں ہے آپ اگلی بات سمجھیں تفصیل میں پڑھ رہا ہوں اگلی بات کر رہا ہوں کہ ہم دنیا میں کفار کی حکومت کے سب سے پہلے کیوں دشمن ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے اعتقاد میں بھی یہ بات ہے اور حقیقت بھی یہی ہے واقع بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکومت کے سوا اسلامی حکومت کے سوا کفار کی جتنا حکومتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہر کفر ہر برائی ہر فساد ہر جرم ہر گناہ ہر ظلم کی اصل ممبا جیسے درخت کا تنا ہوتا ہے نا تمام فسادات اور تباہیوں برباتیوں کا اصل تن تنا اصل جڑ کفر کی حکومتیں یہ بات ہمارے عقیدے میں بھی ہے اور واقعے میں بھی یہی ہے یعنی باہر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو حقیقت اس طرح نظر آئے گی وہاں کفار کی حکومتیں ہر کفر اور ہر برائی اور ہر فساد کی جڑ کیا ہے یہ دنیا کے حکما ہمارے قلندر لاہوری جیسے ہاں جی اور ان کے ساتھ کے دوسرے حکما حضرات دانا لوگ جو اسلام کو بھی جانتے تھے اور اس نئے زمانے کی تمام شرارتوں اور فکروں کو بھی جانتے تھے انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اور قرآن مجید نے تو پہلے ہی پیش کر دیا تھا اب یہ دعویٰ ہے یہ کیا ہے دعویٰ ہے کیا کہ دنیا میں جو فساد ہے اس کی جڑ کفر کی حکومت ہے کفار کی حکمرانی ہے کفار کی سیاست ہے یہ ایک دعویٰ ہے اس پر دلیل کیا ہے دلائل بے شمار ہے خلاصہ تر یہ سمجھاتا ہوں کہ کفار کی حکومتیں کیوں ہر بربادی کی جڑ ہے کیا وجہ انسانوں کی خالی یہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ذہن میں رکھنا میں انسان میں انسان من انسان میں حیث انسان بات کر رہا ہوں یعنی ہندو اس میں ہے سکھ اس میں ہے عیسائی بلکہ خود یہودی اس میں ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں خود کافر جو ہے نا وہ اپنی بربادی کا سارا سبب سامان خود اکٹھا کرتا ہے جب اس کو حکومت مل جاتی ہے اور اگر اس سے حکومت چھین لی جائے وہ خود بھی چین میں آ جاتا ہے سکون میں آ جاتا ہے اور دنیا کے مسلمان بھی سکون میں آ جاتے ہیں وہ بھی بربادی سے بچ جاتا ہے اور مسلمان بھی بچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت اور حکمرانی خالق کے کائنات کی حکمرانی سبحان اللہ جو سب انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے اسی کی حکومت ہے تو یہ عظمت حاصل ہے اس کی یہ عظمت ہے کہ وہ انسانوں کی تمام تر ترقی خوشحالی اور خیر خاہی کا ضامن ہے اور یہود کفار کی حکومت کی سب سے بڑی یہی نحوست ہے کہ وہ اپنی بربادی اور پورے دنیا کے انسانوں کی بربادی کا سب سے بڑا وہی سبب ہے کیسے عجیب بات اب بات کو سمجھو بھائی ایک ہوتے ہیں جرائم کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں فتنے کیا ہوتے ہیں فتنے جرائم کن کو کہتے ہیں جرائم ان کو کہتے ہیں کہ جن پر سزا ہوتی ہے اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس پر کیا ہو سزا سزا ہو انگریزی نظام کے اندر بھی جرائم ان کو کہتے ہیں کہ جن پر پرچہ کاٹا جاتا ہے پھر سزا ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں مثلاً اغوا جرم ہے اس پر پرچہ کاٹا جاتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو اغوا کرے عورت یا مرد کو تو کیا ہوتا ہے اغوا جرم ہے قتل جرم ہے زبردستی کا زنا تمہارے ملک میں جرم رضامندی کا تو نہیں ہے نا زبردستی کا جبری زنا جس کو کہتے ہیں جرم ہے یہ جرائم ہے ان پر کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہاں جی۔ کتنے کیا ہوتے ہیں کتنے وہ ہوتے ہیں جن سے جرم پیدا ہوتے ہیں کتنے کیا ہوتے ہیں اب جن سے جرم پیدا ہوتے ہیں نا شریعت میں بھی عقل میں بھی حکمت میں بھی وہ جرموں سے زیادہ شمار ہوتے ہیں زیادہ بڑے شمار ہوتے ہیں زیادہ گھنونے ہوتے ہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں مثلا بیج ہے تمے کا اور تما جانتے نا اس کا جو بیج ہے نا دیکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن ایمان سے بتاؤ دس تمے جو تمے کی بیلوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں دس تمے جو لگے ہوئے ہیں وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں دیکھنے میں تما بڑا ہے حقیقت میں کون بڑا ہے تو اسی طرح دیکھنے میں اخبار ڈکیتی قتل جبری سنا یہ عوام کی نگاہ میں بھی بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے بہت بڑا فساد ہے لیکن ان بے وقوفوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اصل ان کی جڑ ان کا بیج تلاش کرو وہ کیا ہے جو ان کا بیج ہے جو ان کا بیج ہے وہ ان سے بڑا ہے الفتنا تو اکبر من القتل قرآن پہ آتا ہے فتنا قتل سے بھی بہت بڑا بہت زیادہ بڑا الفتنا تو اشد و من القتل فتنا قتل سے زیادہ سخت ہے الفتنا تو اکبر من القتل فتنا قتل سے بہت بڑا ہے زیادہ بڑا ہے جیسا کہ بیج میں سے حقیقت میں بہت زیادہ بڑا ہے دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے ہاں۔ اسی طرح فتنہ جو ہے جرموں سے اب فتنوں اور اس کی جرموں کی مثالیں آگے بعد میں دیتا ہوں میں لیکن یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا ایک ہوتا ہے جرائم ایک ہوتا ہے فتنے فتنے جرائم سے زیادہ فساد پیدا کرتے ہیں اس وجہ سے لوگوں کی خیر خواہ وہی حکومتیں ہوں گی جو فتنے ختم کریں تاکہ بیچ میں پنجابی مثال دینا کہ گنگے نہ مارو گنگے نہیں ماں مارو گونگے نہ مارو گونگیا دی ماں مارو جی جمی آؤں گی ایک مثال ہے لوگوں کی مشہور ہے ہے بے وقوفی کی ماں کا کیا قصور ہے بھائی ہاں، لیکن ہے تو مثال نا مثال دیتے ہیں تو مثال میں نے بھی دے دی ہے جانے کے ہاں تو بیج والی مثال بالکل صحیح ہے وہ شریعت کے مطابق بھی صحیح ہے اور حکمت کے مطابق بھی یہ جو مثال ہے نا یہ گنگے والی اور چور والی چور کی ماں مارو یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے نہ یہ حکمت کے مطابق ہے پر لوگوں کی یہ منہ کی بات ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی جو حکومتیں فتنے ختم کریں گی سمجھو وہ لوگوں میں جرائم نہیں چاہتے لوگوں کو فساد سے بچانا چاہتے ہیں بربادیوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور جو لانتی حکومتیں فتنے قائم رکھے اور جرائم کے اوپر سزا دیں سمجھو یہ حقیقت میں انسانوں کے دشمن ہیں یہ جرائم اور فسادات کا اگر نام لیتے ہیں کہ بس ہم ایسا کر دیں گے ہم امن قائم کر دیں گے ہم سمجھو وہ سب ڈرامہ ہے جھوٹ ہے دجل ہے فریب ہے مکاری ہے کتی کے بچوں کی ہاں جی ان کے اندر انسان اگر وہ انسانوں کے کھائے کھا ہوتے تو جیسے بیج ہے جیسے تم کہتے ہو خود کہ یار اگر کسی کو کم میں نہیں چاہیے تو بیج ختم بیج رکھتا ہے زمین میں رکھتا ہے جب بیج سے بیل پیدا ہوتی ہے بیلوں سے جب تو تم میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر تموں کو کاٹنا شروع کر دیتے یہ کیا تو بنتا ہے بھائی بات نہیں سمجھ آ رہی انسان انسانوں کے خیر خواہ اور انسانیت کے خیر خواہ وہی حکومتیں شمار ہوں گی جن جو حکومتیں فتنوں کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہوں اور دنیا کائنات کے اندر کوئی حکومت اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اسلام کی حکومت کے سوا ایسی نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں تمام فتنے جو ہے نا ان کا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا ہو اسلام کی حکومت ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ نظام ہے پورا ہاں جی سدے ذرا ان کو کہتے ہیں کہ جن جن دروازوں سے فتنے جرائم پیدا ہوتے ہیں نا وہ دروازے بند کر دو جن باتوں سے جناب جرائم پیدا ہوتے ہیں وہ باتیں ختم کر دو وہ مسائل ختم کر دیں جب وہ مسائل ختم ہو جائیں گے تو جب اسی وجہ سے اسلام کی حکومت میں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں ایک تو یعنی ڈرامائی باتیں کرنا ایسے جھوٹ کی کہانیاں بنا لینا ہے جی بات امن قائم ہو رہا ہے امن ہو جائے گا امن یہ کر دیں گے بس ہم آ گئے انشاءاللہ دیکھیں یوں کر دیں گے فلان کر دیں گے یہ کر دیں گے کہ جو جھوٹے وعدے ہوتے ہیں ہاں جی ان سے حقیقت پر پردہ کیسے پڑ سکتا ہے اور اسلام جو ہے وہ وعدے نہیں وہ کام کر کے اس نے دکھایا تاریخ عالم گواہ ہے کہ اسلام نے جب فکروں کے دروازے بند کر دیے تو جرائم ختم ہو گیا مسادات ختم ہو گیا مہان اللہ بات نہیں سمجھ آ رہی اب دیکھیں فتنے کا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ فتنا ہمیشہ ساتھ کتنا بڑا ہوتا ہے جرائم بظاہر دیکھنے میں بڑے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ چھوٹے ہیں جرائم سے اتنا فساد پیدا نہیں ہوتا جتنا فساد در حقیقت ان سے کیونکہ جرائم جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی تو اسی کی پیداوار ہے تو اصل میں حقیقت میں فطرے جو ہیں وہ جرائم سے بڑے قرار پائیں گے الفتنا تو اخبار و مین القتل کا یہ مطلب ہے جو قرآن مجید ہو رہا ہے اب دیکھو بھائی جرائم سے یا جرائم پیدا ہوتے ہیں فتنوں سے جرائم پیدا ہوتے ہیں اور فتنے پیدا ہوتے ہیں کفار کی حکومت سے سبحان اللہ اب مثالیں دے کر مسئلہ سمجھاتا ہوں بھائی جرائم فتنوں سے پیدا ہوتے ہیں مطلب ایک فتنہ ہے بے پردگی عورتوں کا گھر سے باہر کام کرنا گھر سے باہر جانا اور جانا پھر بے پردہ ہوگا ایک ہے کہ ضرورت شری والدین کو ملنے جانا ہے بیمار ہے دوائی لینے کے لیے جانا ہے آج کے لیے جانا ہے سمجھ بات کیا رہی راستے میں جانا ایک ہے ضرورت کے ساتھ جانا اسلام بغیر ضرورت شریک باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا خصوصاً باہر کے کام کرنے یا عورت کے لیے عورت کے لیے تباہی کا سامان ہے بلکہ کنبے کے لیے اور بلکہ یوں سمجھو کہ باہر کے کام میں کہتا ہوں باہر کے کام جو مرد عورتوں سے لیتے ہیں وہ بغیرت اور ظالم ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ جب نکلتی ہیں باہر کام کرتی ہیں چاہے وہ زراعت کا کام کر رہی ہیں فصلوں میں کام کر رہی ہیں چاہے فیکٹریوں میں چاہے کہیں کام کر رہی ہیں جہاں کہیں کام کرتی ہیں لوگ ان کے بال دیکھتے ہیں کبھی ان کی چہرہ دیکھتے ہیں کبھی ان کے چھاتی کے ابھار دیکھتے ہیں کبھی اگلا حصہ دیکھتے ہیں کبھی پچھلا حصہ دیکھتے ہیں جسم کا ہاں جی کبھی اس کی رنگت دیکھتے ہیں کپڑے دیکھتے ہیں حتیٰ کہ ایک تاکہ ملنگ کنجر ہے وہ کہتا ہے کمیز تیری کالی کا سونے فلوں والی کہنا کہ نہیں کرنا اب تم سمجھدار ہو بھائی اس نے کمیز دیکھی فلاں فل بھی دیکھے فلاں والی دیکھی تو اخیر بول پیا ہوں ہے کسی کی بھن نو کسی کی بیٹی نو کسی کی بھن ماں نو آخر اس رنگ میں دیکھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے نا اب ایمان سے بتاؤ جس کی ماں بہن کی کمیز اور اس کے پھول بھی گن کر وہ لوگوں کو سنا رہا ہے وہ ماں باپ گلے نہیں ہو تو اور گلے کون ہوتے ہیں وہ بغیرت نہیں ہے تو اور بغیرت کر دو کہو گے اگر وہ چوکی والے برقعے میں باہر جاتی عورتیں باہر ہوتی وہ کتی کا بچہ نہ کمیز کا رنگ دیکھتا نہ کمیز کے پھول دیکھتا وہ کیسے گنتا آج پورے ہندوستان پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں اس کتی کے بچے کا گانا چل رہا ہے وہ بغیرت کا بچہ جس کی بہن کو دیکھ کر اس نے وہ کہہ رہا ہے نا امام سے بتاؤ اس, اس, اس گھر کا اس خاندان کا کیا بچا جس کی بہن کی کمیز جو ہے اور اس کے پھولوں کو پوری دنیا میں مشہور کر رکھا ہے کمیز تیری گھر اسی طرح اس نے تیرے کا رنگ دیکھا سانولی ہے جی یہ گوری ہے جی اور کتی کا بچہ وہ گورے وہ ایک انڈیا کا کنجر ہے وہ کہتا ہے گورے گورے مکھڑے پہ کالا ہاں نہ گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ اور میں نے کہا کسی سکولن کو آخر اس نے بھی تو دیکھا ہے نا ہاں۔ اس کا رنگ دیکھا گورا گورا اس کے اوپر چہرے پر پھر اس نے چشمہ دیکھا اب وہ اگر بےغیرت نہیں تو دنیا میں اور بےغیرت کون ہو گئے کہ جن کی ماں بہن بیٹی باہر نکلی اس کے رنگ چہرے کا کنجر گر رہا ہے اور پھر اوپر جناب جی جو کالا کالا چشمہ ہے وہ بھی شمار کر رہا ہے پھر آپ علیحدہ بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فلانے دی اس طرح تر دی اینج لگ گئی اینج فلان آئی جی یہاں گلان ہی ماں پیو ہالے بغیرت نہیں بنتے تو کہڑی گلان بھاجی بنن گے زیادہ معلوم ہوا جو باہر کے کام لیتے ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں ایک اور دوسرا ظالم ہے ظالم اس وجہ سے ہے کہ میں کہتا ہوں جس طرح ٹرالا ہوتا ہے ٹرالے کا سامان اگر ٹرک پر ڈالیں ٹرک برباد ہو جائے گا اس پر ظلم آپ نے کیا ہے اگر ٹرک کا سامان کار پر ڈال دیں کار تباہ ہو جائے گی آپ نے ظلم کیا ہے ہے جی اس کا مطلب ہے جتنا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ڈالو اور اس عورت کے عورت پر اتنا بوجھ جو خدا رسول خدا تعالیٰ نے رکھا کہ یہ نو مہینے بچہ اٹھاتی ہے یہ بوجھ تھوڑا ہے یار موت کے منہ سے نکل کر آتی ہے موت کے منہ سے نکلتی ہے عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے پھر گھر میں رہے اور بچوں کا خیال رکھے جتنا نازک بدن ہے جتنا نازک بدن جیسے کار سب سے بڑا نازک ہے جی نازک سواری ہے اس پر ٹرک کا سامان ڈالنے والا ظالم اس کو تباہ کر دے گا اسی طرح عورت نازک بدن ہے اس سے کنڈیکٹری کروانا اس سے فیکٹری کے کام کروانا اس سے باہر کے کام کرانا یہ کتی کے بچے عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ کتنا بے وقوف ہے عورتیں جو کہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں ترقی اور ہمارے ساتھ یہ خیر خائی کر رہے ہیں مولویوں نے لانتی عورتیں تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صحیح کہا ہے آپ تم ناکے سلک کرو تم بے وقوف ہو اگر بے وقوف نہ ہوتی تو تم تو مردوں کو جوتے مارتی تم کہتی تمہیں شرم نہیں آتی ہم سے باہر کا کام لیتے ہو ظلم کرتے ہو ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹی کا بیٹی کا بیاہ کیا تھا مولا علی مشکل پشاک کے ساتھ آپ نے تقسیم کر دی آپ نے یہ عدل انصاف آپ نے اس وقت قائم کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دی اور حکم شری ثابت کر دیا کہ آپ نے فرمایا علی باہر کا کام تم نے کرنا ہے گھر کے کام میری بیٹی کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر کے بتا دیا کہ جو عورتوں سے باہر کے کام لیتے ہیں وہ ظالم ہیں اور ہماری شریعت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے ایمان سے بتاتا ہوں ہاں جی بغیرت تو ہیں ہی ہیں ظالم بھی ہیں بھی ہیں بغیرت تو اس وجہ سے میں یہ فیکٹریوں میں عورتیں کام کرتی ہیں ادھر ادھر پولس میں ہر طرف میں کہتا ہوں ایمان سے بتاؤ عورت زیادہ کام کرتی ہے یا مرد زیادہ کام میں پنجابی میں کہتا ہوں یہ جہاں جہاں عورتوں کو کام رکھا ہوتا ہے نا اور میں پنجابی جانا ہوں نا انہوں نے کام واسطے نہیں رکھے چیٹے چٹے واسطے رکھے ہیں انہوں کام واسطے نہیں چیٹے چم کی وجہ لا رکھے آ کے کیوں میں یہ دیکھو کام جی کام مطلوب ہوئے تو ایک بندہ چون عورتوں تو بعد کام کرنا چار عورتوں کی نسبت مرد زیادہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا عورت نازک بدن ہے یا مرد مرد سخت بدن ہے یا عورت سخت بدن ہوتی ہے یہ ایک اور بات ہے کہ اگرچہ نام رکھنے کے لیے مس ایٹم بم بنا دو مس ایٹم بم کہنے سے وہ ایٹم بم تھوڑی بن جاتی ہے سمجھ بات ہے بم اصل بنتا ہے سارے کام کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بنایا ہے جس میں سب طاقتیں رکھی ہیں یہ کون ہے اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے فطرت کے اندر دیکھو کیا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نظام میں دیکھو مرد کو چھیڑو دیکھو کیسی لڑائی کرتا عورت کو دیکھو کیسی کرتی ہے <laughs> مرد کے جسم کو دیکھو کتنا مضبوط ہوتا ہے عورت کے جسم کو دیکھو کتنا مضبوط ہوتا ہے معلوم ہوا خود ان کی بناوٹ اور تخلیق اور پیدائش کا فرق بتا رہا ہے کہ یہ طاقتور ہے وہ کمزور ہے سمجھ بات کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جن سے مرد اسی وجہ سے راج خیر المرا مرد عورت سے افضل ہے کیا مطلب جن سے مرد افراد مرد نہیں سے مرد عورت کی جنس سے افضل ہے کیونکہ اس جنس کے اندر جو فضائل رکھے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جناب یعنی اس کے اندر کیا کہیں گے جو زیادہ باتیں رکھی ہوئی ہیں زیادہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہاں جی وہ اس میں نہیں ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے تو بھائی اب بات یہ ہے کہ اگر کام مقصود ہو فیکٹری والوں کو دفتر والوں کو تو وہ تو مرد زیادہ کرتا ہے اور پھر اگر مرد نہ ملے تو اور بات ہے چلو پھر بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے لیکن مرد تو یہاں پر اتنے بیکار مل رہے ہیں کہ اگر آسمان سے تو پتھر گرے تو کسی بیکار مرد کے سر میں گرا اتنا بیکار لگ ایسے ایمان سے بتاؤ مردوں سے پوچھو بے روزگاری ہے جی کام نہیں ملتا بے روزگاری ہے جی کام نہیں ملتا بھائی کیسے ملے تمہاری جگہ تو عورتوں نے لے لی سمجھ بات کیا ہے اب ایک فیکٹری میں دو سو عورتیں کام کر رہی ہیں چلو کام تو وہ دس عورتوں کا دے رہی ہیں دس مردوں کا کام تو کتنے دے رہی ہیں دس مردوں کا لیکن جگہ دو سو تو اگر یہ بکسا والی گھر میں بیٹھتی ان کی جگہ پر دو سو بندے آ جاتے تو کام بھی زیادہ ہوتا بے روزگاری بھی ایسے ہے نا یہ کٹھی کے بچوں نے شرارتیں کی ہیں یہودی نے شرارت کی ہے لانتی میں کتنے کی بات کر رہا ہوں نا پہلے دن بات سمجھے اس کو میں توڑ چڑھا لوں کہ چٹے چم کے لیے رکھی ہیں کام کے لیے کم واسطے نہیں چٹے نے بلکہ میں آنا ہونا پنجابی آخا کوئی ایک ایک عورت کم سے جاتی ہے ہے ہے نا وہ دو نو گول گول کر دیے آپ ہی نے سجے بیٹھا ہے ایک سجے والے کا سامنے والی مشین وال نہیں پاسے سکتی مشین والے جہاں سجے کبھی بیٹھا ہے وہ تو مشین والے اگلی ہل نہیں وہ مشین نہیں چلا رہا وہ ادھر ہی چلاؤ کے چکر کہ نہیں بابا جی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی ہوں ہم بندے کا بھی کام گل وقت والی اپنا کام بھی گول ہوں دسو یہ لانتی نے جنا باہر عورتوں نے بلایا کام کرایا ہے وہ صرف رکھی ہیں یا کسی اور کام واسطے سمجھ نہیں آئی گل نہ رکھیارے پیسے واپس جنہوں پیسے دیں جی وہ گلا کرتے نہیں جنہوں نہیں دیں دب کے کرتے جن جن پیسے لے کے گل کری کرنی یہ جتنے مقرر کتی کے بچے پھر رہے ہیں لانتی ان سے پوچھو سوالات میں سے کس نے یہ کام کیا ایک فدو ہے فدو سعید اسد سعید اسد پروفیسر سعید اسد پروفیسر ہیں اسی وجہ سے ایسی بکواسیں کرتے ہیں ان کو شریعت تو سمجھ آتی نہیں وہ کہنے اس نے کہا کہ دیکھو یہ چشتی کہتا ہے مقررین کے تقریریں یہ اجرت لینا پیسہ لینا حرام ہے ایسے آرام ہے دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جا رہے تھے راستے میں ایک بستی آئی اس کے لوگ بات کرا ہے انہوں نے کہا یار ہمارے ایک بندہ ہے اس کو سانپ نے ڈسا ہے تو دم ہے کہاں دم ہے کریں گے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے فرمایا ہاں اجرت لیں گے ہم انہوں نے کہا یہ بکری کھڑی ہے میں سے کوئی بکری لے صاحب نے سورت فاتحہ فاتح دم کی ٹھیک ہو گیا شام کا ڈسا ٹھیک ہو گیا بکری لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ واقعہ سنایا ماجرا سنایا ایسے ہم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ ہمیں بھی دو دیکھو جائز ہوا تو اب ہم اگر مقررین لے لیتے ہیں تو کیا تقریب کرنے والا لے لیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے اب بات کو سمجھو بھائی یہاں پر میں اس جاہل کی جہالت کو دو طریقوں سے ظاہر کرتا ہوں اس خبیص کو اتنا پہلے نمبر پر پتہ نہیں ہے کہ ایک ہے تبلیغ ایک ہے کم کم اور تبلیغ کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ فرق ان میں کیا ہے اس خود سے کہو اگر تم کم اور تبلیغ میں فرق نہیں سمجھ کرتے دونوں کو ایک سمجھتے ہو تو اے نہیں سارا کھمبے آنے سے کسی ایک کے متعلق بتا دو کہ انہوں نے تبلیغ کر کے پیسے لیے سمجھ نہیں آئے اتنا بے وقوف قوم میں ایسے خودوں کو مل کر بٹھا دیتا یہ لائنوں کو کوئی پتہ نہیں ہے خدا رسول کے حکم شریف کا پھر جو جانتے ہیں ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں ان کی سنتے نہیں ہیں سوا قرآن پاک فرما رہا ہے جگہ جگہ پر قرآن فرماتا ہے ہر نبی تبلیغ کے بعد کہتا تھا لا سالوں کو نظر اللہ رب سبحان اللہ بھائی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت تو اللہ کے رب العالمین کے پاس ہے بتاؤ بھائی کیا وجہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام انبیاء کے متعلق آیا کہ انہوں نے کبھی اجرت نہیں مانگی اس فدو سے کہو فدو سن ہاں۔ شریعت کی کتابیں کتے جانتے نہیں ہو تم پروفیسر ہو ٹی وی کی پیداوار ہو انگلش کی پیداوار ہو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سمجھ آئے ہمارے سوچا ہے کیا فرماتے ہیں جو کام انسان پر فرض ہو اس کی اجرت نہیں لے سکتا جو اس پر فرض نہیں لوگوں لوگوں پر فرض ہے اور لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ ادا کروائیں ادا کروائیں سمجھ سمجھنا ذرا جو بندے پر فرض نہیں لوگوں پر فرض ہے اس کی اجرت لے سکتا ہے جو بندے کے اوپر فرض ہے کام اس کی اجرت مثلا نماز تم سب پر فرض ہے یا نہیں اگر کوئی آدمی نماز کا پڑھ کر کہے لاؤ فیصلہ ہوئے کر کے کو اتنے پتہ نہیں میں کون کون سی فکا کی کتابوں کے حوالے دوں یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں ایک آدمی حد کرتا ہے حد انسان کے اوپر فرض ہے جب فرض ہے تو دوسرے کو نہیں کہہ سکتا مجھے اجرت دے ہاں اگر کسی کی طرف سے حج کرنے جاتا ہے تو کیونکہ وہ اگلے کا فرض ادا کر رہا ہے اپنا نہیں اب اس سے کہہ سکتا مجھے پیسے دے پھر جاؤں گا سمجھ نہیں آئی آگے سمجھ کے نہیں با جماعت توجہ با جماعت نماز پڑھانا کیا جماعت یعنی امام بننا یہ کسی کو اپنا فرض نہیں ہے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسا کریں کہ با جماعت نماز ادا کریں تو امام مقرر کریں جب وہ امام مقرر کریں گے تو اب امام کہہ سکتا ہے کہ مجھے دو حق کا فیصلہ کروانا توجہ جھگڑا ہو گیا حق کا فیصلہ کروانا اس کے لیے قاضی مقرر کرنا کیونکہ یہ لوگوں کا فرض ہے لہذا جب کوئی قاضی مقرر ہو تو اس کے لیے جائز ہے وہ بھی فرض نا یہ نہیں ہے کہ اس پر فرض ہے کہ لوگوں سے لے نہ اس کے لیے جائز ہے صرف کہ وہ لوگوں کو کہے تم میرے خرچے کو برداشت کرو جو میرے گھر کا خرچہ ہوتا ہے پھر میں قاضی بنوں گا اب وہ کہہ سکتا ہے کہ میں قاضی اس شرط کے ساتھ بنتا ہوں اس کے لیے لینا جائز ہے سمجھنی بات کی آ رہی لیکن سنو جو اپنے آپ کو نبیوں کے وارث کہتے ہیں تبلیغ ان پر فرض ہے جس طرح کے نبیوں پر فرض ہوتی ہے دم فرض نہیں ہے وہ لوگوں کی سر پیڑ ہے اگر مجھے کہتا ہے کوئی دم کر میں کہتا ہوں نہیں کرتا میں میں مجرم نہیں ہوں گا لیکن اگر کوئی مجھے کہتا ہے تین بچا میں نہیں بتاتا میں مجرم ہوں کیا مت کے روز بورخ میں جاؤں گا کہ جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تین بتا کیوں نہیں بتاتا آئیے سمجھ کے نہیں سنو ایک باریک مسئلہ بتاتا ہوں مفتی سے کسی نے فتوا پوچھا زبان سے بتائے تو اجرت نہیں لے سکتا سمجھو بھائی زبان سے بتائے تو اجرت نہیں لکھ کر دے تو لے سکتا ہے کیوں وہ کہتا ہے بھائی بتانا میرا فرض ہے نبیوں پر لکھ کر دینا فرض نہیں نبی تو لکھتے ہی نہیں ہے نبی سارے امی ہوتے ہیں ہاں۔ لکھتے نہیں ہوتے تو ان کی ابتدا اور سنت میں پیروی میں زبان سے بتانا ضروری ہے بتا دے لیکن لکھ کر دیتا کہتا ہے بھائی میرا کاغذ خرچ ہوا ہے میری لکھائی خرچ میرا وقت خرچ ہوا ہے میں اس کی اجرت لے سکتا ہوں تم سے تو لے سکتا ہے لکھ کر دینا اس پر فرض نہیں زبان سے بتانا فرض ہے سمجھ نہیں آ رہا اس فدو سے پوچھو ارے فدو میں کہنا ہوں نا پنجابی خدواں دے گھر فدو آئے تو خدواں ڈھول اگو جو قوم فدو بیٹھی ہوں گی یہ آپ پہ کرا لیے زبان بڑھ ماننے سبحان یہ میں نے مسئلہ آپ کے سامنے کھول دیا اب آپ کو وہ فدو بنا کر بھی بتائے ہاں۔ اگر بات کرے تو آپ منہ پر ماریں گے آپ کہیں گے ارے جاہل ملا تمہیں اتنا ہاں۔ تمیز نہیں کہ دم اور تبلیغ میں کتنا فرق ہے دم پر اجرت لے سکتا ہے تبلیغ پر یہی وہ راز ہے ارے دیکھو یہی خنزیر ملا یہ بڑے بڑے بھیڑ جو سائے میں رہتے ہیں اسلح کی چھاؤں میں نماز پڑھتے ہیں جب ان سے کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ اٹھایا اور ان کتوں سے پوچھو یہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اٹھایا جب مکہ میں تھے یا جب مدینہ میں تھے بتاؤ کب اٹھایا مکہ میں تھے تو پتھر کھاتے تھے جب جان پر ایسے زخم آ رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں اصل نہیں اٹھاتے نہ کسی کو کہتے ہیں تم ہماری حفاظت کرو ہاں۔ مدینہ شریف میں آئے تو دو سال پھر اسی طرح گزر گئے بغیر اصلے کے کب اٹھایا جب جہاد فرد ہوا تو اس کو کہو کتے ایک ہوتا ہے مبلک ایک ہوتا ہے مجاہد مبلک کے لیے اسلحہ اٹھانا حرام ہے مجاہد کے لیے فرد ہے سبحان اللہ ٹوکے والا بنا ہوا ہے ٹوکے والا بنا ہے مراد شیطان شرم نہیں آتی ٹوکا کیوں اٹھایا محل ایک شہرت ہو جائے بدھو قوم ہے جی میں سلطان رہی کا گڈا تھا دیکھنا اس سے فلم میں جانتی سی دیکھیے گڈا تھا کہ میں چکنا ہوں آؤ گے چلو ٹوکا لا رکھ کی ہے تو کی اچھا، جی کھاڑیاں ٹوکے ہر گھر ہی سمجھ نہیں لگی ہوں وہ کال رکھی ہے حضرت نے ٹوکا کالے رکھا

بالحق و بالصبر اللہ فرماتا ہے حق کا مومن لوگ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں حق ایک دوسرے دستے نے چلن کا حکم کر دینے وہ تواصل بالصبر پھر صبر کا حکم کرتے ہیں کیوں کہ جب حق کہنا ہے پھر صبر کرنا پڑے گا معلوم ہوا جو حق کہے تبلیغ کرے اس پر فرض ہے کہ صبر کرے اور یہ لڑائی کرنا صدر ہے کیا بولو یہ تو شیوں والا صدر ہے لکھتے ہیں مجلس سے آزاد مجلس سے آزاد کا مانا ہوتا ہے صبر عربی میں عربی لفظ ہے آزاد کا مانا کیا ہوتا ہے مجلس آزاد صدر کی مجلس اور جنگ میں نے کہا حضرت یہ تو ابھی آپ کے صبر کی مجلس ہے اگر بے صبرے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو خدو کے بچے یہ تو ابھی تمہارے تو ایمان سے بتاؤ جب کسی پر مصیبت آئے سکون سے بیٹھا ہے کیا الحمد للہ یار اللہ کی تقدیر تو ٹھیک ہے اس کو صدر والا کہو گے یا جو کہ مر گئے گئے تو سب اسی طرح یہ جنویر ابھی صدر والے ہیں وہ صاحب اسلحہ اٹھایا ہوا ہے لڑائی لڑائی کے لیے پہلے تیار ہے کہ نہیں بھائی بندوں کو مارنے کے لیے پہلے تیار ہے اور کہتے کیا ہے ہم ماشاءاللہ تبلیغ کر رہے ہیں مجاہد کے لیے اسلح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے رہے جہاد فرد نہیں ہوا تھا اس وقت آپ صبر کرتے رہے اور ہر نبی صبر کرتا رہا کسی کو آرے میں چیرا گیا کسی نبی کو پتھروں میں دفن کر دیا گیا لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا لڑنے کا کبھی نہیں سوچا جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اٹھو اور جہاد کرو اب وہ اپنے لیے نہیں کہ ہمیں ماریں گے اللہ کے حکم کے لیے اٹھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں ان فدو ملاؤں کو کیا پتا شریعت رسول کیا ہوتی ہے فقیر کی میں سنگت تربیت میں بیٹھا ہوں ان کو ان کے ساتھ بیٹھے تو ان خنزیروں پر شریعت کے راز کھلے یہ تو خود مفتی جو ہوتے ہیں خود ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو خود کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو یہی سمجھ آئے کسی طرح الٹی سمجھ آتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہم بے علیہ مسلح تو سنو مولا علی مشکل کشاہ کا مشہور واقعہ کافر نیچے لیٹا ہوا ہے آپ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس نے آپ پر تھوک دیا مشہور واقعہ ہے آپ پر تھوک دیا آپ فوراً ہٹ گئے آپ نے فرما جا چلا جا تجھے مارنا نہیں ہے اس نے کہا حضور کیوں آپ نے فرمایا پہلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تجھے مار رہا تھا اس کے حکم کی وجہ سے جب تو نے مجھ پر تھوکایا میری ذات کا مسئلہ داخل ہو گیا شامل ہو گیا مل گیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ میری ذات کا مسئلہ بھی مل گیا اب اگر مارتا ہوں تو خالص اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہوگا میری ذات کا مسئلہ بھی شامل ہو گیا اس وجہ سے اب تجھے نہیں مارتا جا چلا گیا لانسی ملا جب کوئی گالی نکالے گا تبلیغ کے اندر جب مارے گا تو تجھے مارے گا تجھے گالی نکالے گا تیرا ذاتی مسئلہ ہے تو لڑتا کیوں ہے لانسی لڑتا کیوں دہشت گرد فتنے باز شیطانی ملا تم تم کہتے ہو ہم سلاد کما رہے ہیں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہارا وجود خود ایک گنا ہے تم معاشرے میں جو پھر رہے ہو تم کچھ بھی گمراہی اور کفر کی تقریر نہ کرو تمہارا آنا جانا تمہاری وزع تمہارا حال یہ خود لینو ایک شر ہے گمراہی ہے کتنا ہے امت مصطفیٰ کو غلط راستے پر ڈالنے کا سبب ہے تمہارا وجود ختم ہو جائے لوگوں کو ہدایت آ جائے لیکن افسوس ہے لوگوں کو اتنا شور نہیں ہے اور وہ لانتی طبقہ جو دیہی باز ہیں جو بن بارے رسول کو اچھا پانی کا پھٹا سمجھتے ہیں پتا پانی کا پھٹا سمجھتے ہیں کھیل ہوٹل کا کاؤنٹر سمجھتے ہیں عوام آگے بیٹھی ہوتی ہے تیل پتی لا دے دھد پتی لا دے ملا میں لانی شروع کر دینا ہوئے ان سے کہو ہمارا اقبال کہتا ہے اقبال ہمارا کلندر لاہور ہی کہتا ہے ملا ظالم ممبر رسول کو چاہ پانی کا پھٹا نہ سمجھ اس کو کاروبار کا اڈا مت بناؤ یہ سولی ہے کیا ہے سولی ہے اگر حق کہے گا تو یہاں چڑھا دیں گے اگر باطل اور چوس کہے گا تو قیامت کو خدا چڑھا دے گا ہے سولی اقبال کا شعر یہ ہے رقابت علم و عرفہ میں غلط بھی نہیں ہے ممبر کی کہ یہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رتیب اپنا وہ کہتا ہے بے وقوف حق کہنے والے سولی پر چڑھتے ہیں تم چاہ پانی کا پھٹا سمجھتے ہو سمجھ نہیں آئی سبحان سبحان اللہ اللہ تو خیر مبلغ اور مجاہد کا فرق آ گیا سمجھ کے نہیں مجاہد پر فرض ہے لڑے مبلغ پر حرام لڑنا اب دہشت گرد ملا پہچانو کتنے ہیں سب چلے پھر ہیں رب کے نہیں پیر پہچانو دہشت گرد ہیں یہ سارے شیطانی لوگ ہیں مریدوں میں بیٹھا ہوا ہے یاد کر رہا کیوں بھائی تو مرید ابو جہل بیٹھا ہوا آگے کہ مرید ہے تو کس کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے اصلہ لیے رکھا ہوا بات نہیں سمجھ تو کفار کے ساتھ ہوتا ہے تو جات کر کے ساتھ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں یہ مریدوں کو کافر سمجھتے ہیں سمجھ نہیں آئی خیر جیسے یہ فرق سمجھا دیا اسی طرح دم اور تبلیغ کا فرق سمجھا دیا کہ نہیں دم پر اجرت لینا جائز ہے تبلیغ پر حرام ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہود نسارا کی سنت ہے ہاں۔ یہود نسارا کا طریقہ ہے ہاں۔ ہم بیا تو صاف فرما رہے ہیں ہم کوئی اجرت اور سمجھ نہیں آئی خیر بات ادھر چل پڑی ہے دم اور تبلیغ کا فرق بتانے کے لیے ادھر آ گیا بات کس وجہ سے ادھر پھری تھی کہ میں نے کہا تم پیسے جو پیسے تم سے لیتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں کرتے اور جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ ہاں۔ باتیں بڑھ رہی ہیں میں ادھر لوٹتا ہوں واپس فتنا سمجھا فتنے کی بات چلی گئی ایسا نا اب مثال دیتا ہوں دیکھو کہ فتنے سے جرائم پیدا ہوتے ہیں فتنے سے کیا پیدا ہوتے ہیں جرائم پیدا ہوتے اب بے پرد کی ایک فتنہ ہے پھر بے پرد کی بات چھڑی پھر میں نے بتایا کہ جو باہر کام کرواتے ہیں وہ چم واسطے نے کام نہیں مقصود ہوتا چٹا بنا بدکاری کے لیے عورتوں کو رکھا ہوا انہوں نے بس اگر وہ کہیں وہاں پردے کا خاص انتظام ہے تو تم کہو دنا کے لیے کس کے لیے دنا کے لیے کیسی عجیب بات ہے سینما والے کتے جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں عورتوں کے لیڈیز کے لیے پردے کا علیحدہ انتظام ہے ہاں ہاں ہاں پھر ہاں، پھر اس اس پردے پردے کی ہمارے بزرگوں نے مثال اس کو کہتے ہیں کتے والا کتے کی پرہیز گاری والی پرہیز گاری بھائی اس کو کہتے ہیں کون سی کتے والی نہیں کیسی کتے والی پرہیز گاری بزرگ بھی کتا ہر میں منہ مارتا ہے مردار ہر کھا جاتا ہے لیکن جب پیشاب کرنے کی بارے آتی ہے ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں اس کو کون سی پرہیزگاری کہتے ہیں جیسے لوگ مطلب جی عورت غیر عورت کے جنازے کو غیر بندہ کندھا دے سکتا ہے میں نے کہا اگر سکولن ہونا اور باہر بازار والی ہو بازار والی ہو باہر والی ہو پردے دار نہیں گھر بیٹھنے والی نہیں ہے تو سب کچھ دے سکتا ہے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا جب زندہ تھی تو سب کو ہر طرف سے موٹے لگتے تھے کون منجی نو نہیں لگن دیں بلے بلے وہ کتے والی پرہیزگاری ہوئی کہ نہیں ہوئی تو سمجھ نہیں آئی جی خیر تو سمجھو بھائی بے پردگی ایک کیا ہے کتنا عورت باہر نکلی بے پردہ ہوئی دیکھنے والوں نے دیکھا نفس کی مثال ہے ایسے جیسے کبا اور عورت اور خیشات کی چیزیں جو ہوتی ہیں ایسے سمجھو جیسے گندگی یا نفس کو سمجھو کتا عورت کو سمجھو ہڈی گوشت جیسے گوشت پڑا ہوا ہے کتا لاکھ شریف ہو لاکھ اس کے کان میں تبلیغ کرو قرآن سناؤ حضرت کتا صاحب مہربانی کرو خدا سے اللہ کا خوف کرو یہ گوشت پڑا ہوا ہے اس کو کچھ نہ کہنا میں جا رہا ہوں میں بچے گا بزرگ فرماتے ہیں جیسے کتے سے گوشت نہیں بچ سکتا اور غیر مرد سے نہیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کتاب تین جلدوں میں پڑی ہوئی ہے میرے سامنے وہ بدائے اس مالک العلماء مالک العلماء امام کاسانی کی ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مثال لکھی ہوئی ہے بالکل بجا ہے برحق ہے ایمان سے بتاؤ ایسے نہیں لانتی ترین ہوگا بغیر تو گلوں کا سردار ہوگا وہ بندہ جو یہ سمجھے کہ عورت ماشاءاللہ اللہ جی عورت تو میں نے بھیج دیا ہے جی لیکن آگے وہ اس کا خیال رکھے گا سمجھ نہیں آ رہی اب حضرت عورت بے پردہ نکلی غیروں کی نظر پڑی سمجھنا ذرا انہوں کا دل آ گیا انہیں آخیا یار ہور تو بس چلتا نہیں اپنے آپ سے سارے قبضے آؤں نہیں چلو چوکی لو موڈے سے چھٹی لائے گئے اغوا ہو گئی کیا کہو گے اب اغوا ہو گئی جی عورت کیا ہو گئی اغوا جرم ہے بے پردگی فتنا ہے تھانے تھانے میں میں پرچہ بے پردگی پر نہیں کٹتا اگوا ہاں، پر کٹتا ہے اتنا کیا سمجھ لیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ایک شخص کو توجہ ذرا ننگے سر بال خوبصورت ہیں خوبصورت بالوں کے ساتھ بازار مدینہ شریف کے اندر دیکھتے ہیں فرماتے ہیں نکل جا یہاں سے تو ہماری عورتوں کو خراب کرنے آیا ہوا ہے ایمان سے بتا اسلام فتنہ ختم کر رہا ہے کہ مرد کا اپنے بالوں کو خوب سنگار کر باہر نکلنا بغیر پگڑی اور ٹوپی کے جب یہ نکل رہا ہے تو یہ عورتوں کو خراب کرنے کا سبب ہے اب آگے کئی جرائم پیدا ہوں گے حضرت فاروق اعظم کیونکہ اسلام والے تھے اسلام انسانوں کا خیر خواہ ہے کیونکہ یہ خدا کا ہے اور خدا اپنی مخلوق کا خیر خواہ خدا تعالیٰ اپنی مخلوق کا ایمان سے بتاؤ جو حکومت ننگے سر نہیں ہونے دیتی عورت کو کیسے پھرنے دیں توجہ کرنا میں نے پہلے ایک بات کی چلو خیر بات بڑھتی بڑھتی نکل جائے گی بات ہے تو ادھر تو ہم لوگوں میں پتا ہے ہاں جی یہ تو نہیں ہے کہ تیاری کر کے آئیں گے تو بیان کریں گے نہیں یہ اللہ کی طرف سے تیار کردہ باتیں آتی ہیں اور بیان ہوتی ہیں خیر اب بات سمجھو ذرا حضرت سیدنا فاروق اسلام بے پردگی پر ادھر سزا نہیں اسلام میں سزا تعزیر ہاں۔ اس کو کہتا ہے ہے لیکن تعزیرات میں کوئی چیز کا نام نہیں ہے اسلام کی تعزیرات میں حاکم کو اجازت ہے شاہبہ باب بلب حکم ہے بے پردہ سے وہ کتی کے بچے کہتے ہیں عورتوں پر یہ زیادتی ہے بھائی اچھا لانسی کا بچہ عورتوں پر زیادتی یہ تو نہیں ہے اور جب اغوا ہو جاتی ہے پھر زیادتی ہے عورتوں کو ننگا پھرانا یہ حقوق کے نسبت کا تحفظ ہے اور اس کو اغوا کروا لینا پھر آگے سنو اغوا ہو گئی تو جرم ہو گیا دوسرا دو چار دس بندے عاشق ہو گئے قتل ہوں قتل ہون لگا بچوں دو چار دس بندے عاشق ہو گئے ایک پتہ لگا دوجا بھی یہ جڑیا کھڑا ہوں ساری غیرت گوارا نہیں کرتی مشترکہ نہیں کھا سکتے پوچھا گومل یونیورسٹی ڈیرا اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی کیا نام ہے گومل یونیورسٹی اس کے اندر ایک تازہ واقعہ ہوا ہے لڑکی لڑکی ایک لڑکی پر دو لڑکے سکولی آشے کہاں جڑے ہوئے ہیں کام چل رہا ہے ایک لڑکے کو پتہ چل گیا کہ دوسرا بھی اس کو لگا ہوا ہے اس نے کلاس کے اندر لڑکی بھی مار دی لڑکا بھی مار دیا اب قتل ہو گیا بولو لڑکی قتل ہوئی دوسرا بھی قتل ہو گیا یہ اب قتل پر پرچہ ہے یہ جرم ہے لیکن اس جرم کا سبب کون بنا وہی بے پردگی ایمان سے بتا اگر گھر میں بیٹھی ہوتی ہو میں تو کہتا ہوں سب یہاں پر اسی زمین میں یہ بات کر ہی دیتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں اگلے دن ایک دوست آئے انہوں نے کہا جناب پانچ جماعتیں تو سکول کی پڑھا لے کوئی حرض نہیں ہے چلو کچھ نہ کچھ شعور تو آ جائے میں نے کہا یار اصل تمہیں بات یہ ہے پریشانی اس بات کی ہے تم لوگوں کو اتنا پتہ نہیں شور کس کو کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ لکھنا پڑھنا آ جائے تو شور والا ہے اگر لکھنے پڑھنے سے شعور والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں ساروں سارے کافروں کو بے شعور فرماتا ہے لا یشورون لا یا کہیں کچھ کہیں کچھ ایمان سے بتاؤ لکھنا جانتے ہیں خدا فرماتا بے شعور ہے تو بتاؤ شعور اور ہوا لکھنا پڑھنا اب میں ایک شعور کی بات کرتا ہوں کہ اگر لکھنا پڑھنا شعور ہے تو آپ ایسا کریں پاکستان کے لیٹرینوں میں چلے جائیں جو باہر بنے ہوتے ہیں جو عوامی میلوں پر عوامی جگہوں پر بنے ہوتے ہیں عوامی عوامی جگہوں پر لاری اڈے پر چلے جائیں ہسپتالوں کے لیٹرینوں پر چلے جائیں پمپوں کے لیٹرینوں پر موٹر وے کے لیٹرینوں پر فیکٹریوں کے لیٹرینوں میں چلے جائیں میں آنکھوں سے میں نے جو دیکھا ہے وہ بات کر رہا ہوں لڑکی نمبر لکھتی ہے نیچے لکھا ہوتا ہے لڑکی چاہیے تو یہ نمبر ہے لڑکا نمبر لکھتا ہے اگر لڑکا چاہیے تو یہ نمبر ہے بلکہ میں ملتان سے آ رہا تھا کسمیا کہہ رہا ہوں ملتان سے نکلتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ لاہور کی طرف آتے الٹے ہاتھ پہ ایک پمپ ہے غالباً ٹوٹل کا یا شل کا ہے اس پمپ پر میں نے مغرب نماز پڑھی لیٹرین کے اندر گیا ادھر لکھا ہوا تھا اگر نمبر لکھا ہوا تھا نیچے لکھا ہوا تھا اگر کانڈ چاہیے تو یہ نمبر ہے کسمیا کہہ رہا ہوں ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات لڑکی کا نمبر لکھا ہوا میں نے کہا ہو دیکھو اس کو شعور سمجھتے ہو جب یہ گھر بیٹھی تھی تو کسی کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی تھی بے شک آج اتنا سستی ہو گئی یہ کشتی اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہے اور وہاں جہاں پاخانہ جب کرتا ہے آدمی تو اس کو ہوش اڑ جاتا ہے وہ ایمان سے بتاؤ اس کو شعور کر ہو جا لیٹرین میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی سے باہر نکلو جی۔ جلدی سے باہر نکلو وہ اتنا بدبو اتنا جلدی حالت ہاں جی طرح گندی جگہ غلادت کا مقام ہے ہاں جی وہاں سے نکلنے کو جلدی سے جی کرتا ہے لیکن کم قربان جائیے ان شعور والوں پر کہ وہاں پر بھی ان کو پھنسنے پھنسانے کا کام ہوتا ہے کہ پھنس جائے جائے اور ہاں جی وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر شوق سے کھڑے ہو کر لکھتے ہیں <laughs> لڑکی چاہیے تو یہ نمبر ہے اور لانتن تجھے یہاں پر ہاں، جو پھنسا ہوا تھا ہاں، وہ اتنا مشکل سے نکلا ہے ایک اور کے چکر میں پڑ گئی اس کو شعور کہتے ہو تو کوئی فدو کا بچہ اس کو شعور کہے گا میں تو کہتا ہوں لوگ اس کے ان ان, ان کے ہاتھ میں قلم چاہتے ہیں میں کہتا ہوں ان کے کاندھے اتار لیے جائیں ان کے بازو کاٹ لیے جائیں یہ لانتی اتنا بڑے بے شعور ہے کیونکہ سکولوں میں لکھنا تو سکھاتے ہیں مگر یہ نہیں سکھاتے لکھنا کیا ہے اور لکھنا کہاں ہے سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اب سمجھ آئی کہ نہیں ہے کو شور سمجھتے ہو شور یہ ہے کہ ایمان آئے آداب آئے غیرت آئے خدا رسول کی پہچان اور معرفت آئے انسان دنیا میں فرشتہ نظر آئے اس کو کیا کہتے ہیں لکھنے پر کو شعور سمجھتے سمجھتے مجھے کہنے لگا جی پانچ جماعتیں تو کر لیں میں نے کہا اگر حضرت شعور ہے تو پانچ سے اوپر کیوں نہیں جانے دیتے اگر بے شوری ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں ہوتی آپ پانچ سال گوارا کرتے ہیں سبحان اللہ کیا کیا کیا تو ایمان سے ہماری باتیں ایسی عظیم باتیں ہیں اور ایسی سچی باتیں ہیں اگر کوئی انسان یہاں انکار کرے تو یہ یہ چھت اور مکان کے ہے ذرات اور آسمان و زمین کے ذرات اس کو کہیں گے شرم کر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے تمہیں نہیں آتی یہ بات ہمیں حق سمجھ آ گئی تمہیں نہیں آتی سمجھ نہیں آئی تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے نا بات تو حضرت قتل ہو گیا بے پردگی سے کیا ہو گیا عورت قتل ہو گئی حتا کہ میں واقعات تعین کے ساتھ نہیں سنا سکتا لیکن آپ لال تعین اتنا جانتے ہیں کہ ایک لڑکی سکول جا رہی لڑکا جاتا تھا جا رہا پھر جناب جی وہ آپس میں جڑ گئے اور وہ بگا کر لے گیا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ دس دس آدمی ادھر قتل دس ادھر بیس ادھر بیس ادھر قتلوں کی قطاریں اور لائنیں لگ گئی کیا لگ گئی کس سے پیدا ہوا جی بولو سر دیکھو اے حدیث ایک سناتا ہوں صحیح میرے آقا کا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے خیر خواہ ہیں انسانیت کے خیر خواہ ہیں جو ان تمام فطروں کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں اور بند کر دیا آپ نے آپ فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں دروازے سے سوراخ سے کوئی آدمی جھانک کے نظر مارے گھر والا اس کی آنکھ نکال دے میں محمد اس کا بدلہ نہیں لوں گا گھومتے افسوس ہے جو بدماش ہیں انسانوں کے قاتل ہیں اپنے قاتل کو اپنا محافظ سمجھتے ہو یار تمہارے جیسا بے وقوف کہاں سے ہمارے جیسا بے وقوف کہاں سے نکلے یہ میں شریعت مصطفیٰ کے راز کھول رہا ہوں ابلیس کی مجلس سے کے اندر ہمارے اقبال بھی کہہ گئے کہ ابلیس کہہ رہا ہے یعنی انگریز کہہ رہا ہے بڑا اقوام متحدہ کا بڑا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تو میرے چیلے چمچے کرچے میں نے اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن مجھے ایک طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ کہاں سے بھائی کس طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہتا ہے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو محمد مصطفیٰ کی امت ہے نا اس امت کے اندر تھوڑے لوگ ایسے رہ گئے جو رات کو تحجب کے وقت اٹھتے ہیں اور آنسو کا پانی نکالتے ہیں رو رو کر جو پانی نکالتے ہیں اس پانی کے ساتھ دل کا وضو کرتے ہیں پھر درد بھری رب کی بار میں نکالتے ہیں ایسے لوگ اس امت میں جب تک موجود ہیں میں ڈرتا رہتا ہوں یہ امت کبھی اٹھ کر پھر شیطانی کو دنیا سے نکال کر اور رحمانی کائنات بن جائے گی خدا کی رحمت میں آ جائے گی میں نے ان کو برباد کرنے کے لیے سب منصوبے بنائے ہیں لیکن ان لوگوں سے مجھے خطرہ ہے یہ سارے منصوبے کھول کر رکھ دیں گے سنو ہمارے اقبال کا شیر کیا ہے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ ابلیس کہہ رہا ہے اقبال ترجمانی کر رہا ہے اس کی بات کی نقل کر رہا ہے خال خال اس قوم میں خال خال خال خال نہ مطلب ہے بہت تھوڑے تھوڑے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سہر گاہی سے جو ظالم وضو جڑے سہر گاہی شہری دے وقت وڈے وڈے ویلے جنوں کہندے نے ادھی رات رحمت رب دی والا ویلے اس لیے جڑے اٹھ کے ساڈے حضرت صاحب ورگے جنہ دی سفر دے اندر گھر تے گھر سفر چ کدی تعدد قضا نہیں ہوتی اٹھ کے جڑے فریاداں کر چھڑ دے او ابلیس کہندا ہے پر میرے سارے منصوبے انہاں کھول دینے نے سارے منصوبے کھول دینے نے مینو یہ ہوئی ڈر کھا بھی جانا جی ہے ہاں جی ہو نہ جائے آشکارا

میری اگر سمجھ دے مطابق قسم خدا دی تینوں رب بصیرت دے تے دیکھے نا تے حقیقت اے شریعت تے رسول دے پردے پاون دے بہانے نے ملا لانتی نبی دی شریعت نہ سمجھے نہ کھولی سو عوام انہاں نو اسے پاسے اس واسطے رکھیا ہے شریعت دا راز کھلے نہ اسی ڈکے جاں گے اسی پابند ہو جاں گے اسی مارے جان دے اسی فلان اینا عوام دی مثال ہے بال دی بال نو کی پتہ دوائی کیڑی میرے اے تے مٹھی منگے گا حکیم کوڑی تندا ہے کہ نہیں ہوئے تو ہن توجہ کر ذرا قتل ہوئے کدے پیچھے بے پردگی ایک فتنہ ہے بے پردگی ادھر ویکھو دوسرا فتنہ سمجھا میں دوسرا فتنہ سمجھا میرے حضرت صاحب نے تے کنے وارا سمجھا دیتا ہے مزید میں اس محفل کے حوالے تکرار کر لینا پنجابی کے لفظ سمجھا دینا کہ اصلا سازی بم سازی یہ ایک فتنہ ہے بے کیا ہے فتنا بے بم چلانا یہ جرم ہے کب عوام میں سے کوئی بم چلا تو مجرم ہو گیا حکومتیں بم چلائیں جتنا نہتے مارے عوام مارے ہاں، بچے مارے ہاں۔ سب مارتے رہے لاکھوں کروڑوں مارتے رہے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جی کو ان کا تو فرض ہے جی ان کا فرض ہے عوام بات سمجھنا ادھر دیکھو حقیقت یہ ہے کہ اصلا بم سازی یہ خود ایک فتنہ ہے جس سے ہزاروں چرم آج جو آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردیوں کے نام پر جو ہوتے ہیں یہ سب کس کی پیداوار ہے اصل ادھر دیکھو پہلے اسلحہ نہیں تھا اگر کوئی ڈکیٹ آتا بستی میں دس ڈکیٹ ہوتے نا ایک آدمی اگر کھنگورا مارتا نا تو جوتے چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے آج اگر ایک ڈکیٹ ہو وہ کلاشن کے ساتھ ہوتا ہے ہاں۔ تو دس آدمی گھر کے جاگ بھی رہے ہوں نا تو سو جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں یہ لانا تسلے کی وجہ سے آئی سنا گئی ادھر دیکھو آپ یہ کوئی آدمی اتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی اصلے والا آ جاتا ہے کس کی دہشت پڑے گی بندے بندے میں اگر دہشت ہوتی تو پھر ہماری دہشت اس پر پڑتی کیونکہ ہم زیادہ ہیں لیکن دہشت اس کی پڑتی ہے تو کس میں ہوئی دہشت اصلے میں ہوئی جس کے پاس آتا ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتا ہے ہمارے چھوٹے اگر صاحب کبلا گاڑی پہ آ رہے تھے راستے میں ناکے پر پولیس نے روک دیا تلاشی لی اور کہاں چلے جاؤ حضرت فرماتے ہیں کہاں چلے جائیں بھائی کیوں چلے جائیں تم کہتے ہو مولوی دہشت گرد ہے تو مولوی تو سامنے کھڑا ہے مولوی کو کہتا ہے چلا جا خیر ہے دہشت گرد کو کہتا ہے چلا جا کیوں تم نے کیا دیکھا تلاشی کس چیز کی کی اس نے کہا اصل کی آپ فرماتے اصل دیکھتے رہے اس نے کہا اس نے کہا مولوی تو پھر نہ دہشت گرد ہوا دہشت گرد تو اصلہ ہوا جس کو تلاش کر رہا ہے جس کو تو تلاش کر رہا ہے دہشت گرد تو وہ ہوا اگر مولوی دہشت گرد ہے تو میری تلاشی تو نہ لے نہ لیتا تو میں تو سامنے ہوں تلاشی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے پکڑ کر اندر کر دیتا کیونکہ مولوی ہے تم مجھے کہتے ہو اب چلا جا کیوں چلا جاؤں بھائی بتا آپ دہشت اصل میں اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تو تو تمہارے پاس ہے دہشت گردہ میں کہتے ہو اسلحہ سب سے بڑا دہشت ہے سب سے بڑی دہشت اسلحے میں ہے ہے جس کے پاس آتا دہشت گرد بنا دیتا ہے مجھے کئی کان کان ٹوٹو ٹوٹے نہیں ہوتے جو کان نے نے کہا کہا ہے ہے ہے انہوں گل گل تیری تیری صحیح صحیح چشتی ہاں جی جی استاد باقی جی اصلہ جدو آ جائے نا بندے کا بدو بدی چیز جی کر پہ لڑے پیلا پہلوان بھی بنیا کھڑا تو ایمان سے بتاؤ بھائی اگر اسلحہ ختم ہو جائے دہشت گردی رہے گی نہیں تو بیج کون ہوا بولو تو کیسی عجیب بات ہے سب سے پہلے امریکہ کے یہودی نے آئن سٹائن نے بم ایجاد کیا پھر دنیا میں پھیلایا ہاں جی جاپان پر چلایا ہیرو شیما ناگا شاخ ہاں، پر چلایا ہاں جی پھر چلایا بھی صرف تجربہ کرنے کے لیے وہ ایمان سے بتاؤ کیسی عجیب لانت ہے تجربہ وہ جس کا تجربہ تجربہ تجربہ یعنی ہاں۔ اصلے میں اتنا لانتی داشت ہے کہ آ گیا تو تجربہ کرنے کے لیے جب جی کیا دل کیا تو انسان مار دیے وہ جس لانتی کا تجربہ بندے مارنے سے ہوتا ہے ہر پھر یہ جب عوام میں پھیلے گا اور اس کو دیا جائے گا اور معاف کیا جائے گا تو سوائے بندے مارنے کے اور کوئی منصوبہ ہوا تو معلوم ہوا یہ فتنا ہے سنو اب انگریزی کتے وہ کہتے ہیں اسلحہ تعلیم سکول والی اسلحہ بناتی ہے یا مدرسے والی اسکول والی مدرسے کی تعلیم میں تو اسلحہ بنانے کا سبق کوئی ہے ہی نہیں سوائے تلوار کے وہ کہاڑے کے وہی پرانا سودا ہے کہ نہیں بھائی اب کیونکہ ہمارا اسلام کیونکہ دروازے بند کرتا ہے فطروں کے اس وجہ سے اسلام کہتا ہے یہ جو لوہا ہے نا فرمایا یہ لوہا فسادی لوگوں کو بیچنا حرام ہے کہیں اس سے اصلاح نہ بنا لے وہی پلاڑا وغیرہ یہ جو ہے اسلام کہتا ہے یہ بھی مت دو ان کو دروازہ بند ہو گیا جب لوہا نہیں آئے گا تو بنائیں گے کہاں سے بھائی اسلام تو لوہا جب بیچنے کو منع کر رہا ہے کیونکہ فتنے کا دروازہ بند کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسلحہ عام کرو بم بناؤ توجہ بم بناؤ مہم چلاؤ بم بناؤ بندے مکاؤ تو لانتی بندے جتنا چاہے مک جائے ایک آدمی بھی اسلحہ چلا سکتا ہے بم چلا سکتا ہے تو بندے نہ مکاؤ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں مہم چلاؤ اسلحہ مکاؤ بندے بچاؤ یار کیا کمال ہے کیا کمال بصیرت ہے میرے اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اب ہم جیسے انگریزوں کے ہم غلام تھے ٹٹو تھے لیکن حضرت صاحب آئے ہمیں تھوڑی سی آزادی دی ذہنی طور پر ایسے آزاد ہو گئے ہیں وہ راز ہم پر کھل رہے ہیں ایمان سے بتاؤ بادشاہی کے وہ راز کھل رہے ہیں جو بڑے بڑے مفتیوں پر نہیں کھلتے اور میں کہتا ہوں مولویوں صرف کتابیں ہاں جی مین الافی کے ترجمے تم کر سکتے ہو دین نہیں سمجھ سکتے یہ تمہارا بس کا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے دین سمجھنا چاہتے ہو تو کسی درد والے کے پاس بے درد ملا تمہیں صرف روپیے کا درد ہے کوئی بڑے نہ مرے ساڑھے پانچ ہاں جی۔ فکر والا درد والا جس کو اپنا درد اپنا درد ہو بلکہ یوں کہو کہ جس کو اپنی فکر نہ ہو قوم کی فکر ہو وہ کہے جی، یار میرے اوپر تو جو طوفان آتا ہے آ جائے لیکن قوم بچ جائے حضور کی امت بچ جائے جو اتنے درد والا ہوتا ہے وہی درد کی باتیں کرتا ہے سمجھ نہیں آئی اچھا اب دوسرے اصلہ کیا ہوا کتنا کرو کتنا ہو مرے کتنا اصلہ کیا ہوا کتنا اب دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوئے یہ جرائم ہوئے پیدا کس سے ہوئے جس کو تم سائنس کہتے ہو بڑی برکت والی چیز ہے چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بابا جی یہ ہو گیا ایک اور فتنا مذہبی جھگڑے عام ہیں آج مذہبی جھگڑے عام ہیں یا نہیں ہے سنو یہ کیوں پیدا ہوئی اچھا ایک سوال کرتا ہوں تم سے وادیوں سے بھی کرتا ہوں جو جواب وہ مجھے دیتے ہیں وہ یہ بتاؤ بد مذہب لوگ گستاخ لوگ بہتا لوگ یہ بہادری ہیں یہ شیعہ ہیں یہ رابطی ہیں یہ حتیٰ کے مرزائی ایمان سے بتاؤ پہلے پچاس سال پہلے آج سے پچاس سال پہلے زیادہ تھے یا آپ زیادہ ہیں یہ ایک میرا سوال ہے وہابیوں سے میں نے پوچھا وہابیوں بتاؤ قسم اٹھا کر بتاؤ تم پہلے زیادہ تھے کہ آپ زیادہ ہو وہ کہنے لگے پہلے آپ کم تھے آپ زیادہ ہیں اب زیادہ ہیں شیعہ اب زیادہ ہیں مرزائی بھائی ہے میں نے سوال کیا وجہ کیا ہے کیوں زیادہ میں نے کیوں یا تم سے بھی ایک بات پوچھتا ہوں دیکھو ایمان سے بتاؤ اسلام دن ب دن پھیل رہا ہے یا سنگڑ رہا ہے پنجابی لفظ بولے تو جانا سکڑ رہا ہے یا پھیل رہا ہے کم ہو رہا ہے یا بن رہا ہے کم ہو رہا ہے یہ پکی بات ہے نا یہ ہر کسی سے پوچھو تو یہی جواب دے گا اسلام کیا ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اور وہ ابھی اسلام اور اسلام والے دن ب دن کم ہو رہے ہیں حق والے کم ہو رہے ہیں باطل والے پھیل رہے ہیں اب وہاں بھی پھیل رہے ہیں شیعہ پھیل رہے ہیں مرزائی پھیل رہے ہیں باطل والے پھیل رہے ہیں کفر والے پھیل رہے ہیں حق والے تو یہ کیا ہوئے یہ کیا ہوئے جو پھیل رہے ہیں وہ کون ہوئے جو کم ہو رہے ہیں وہ کون حق کم ہو رہا ہے حق والے کم ہو رہے ہیں الحمدللہ جس کو جس عقیدے کو ہمارے امام اہل سنت اور پیر مہر علی شاہ حضرت میاں شیر ربانی شاہ صاحب کرما والے اور ان بزرگان دین نے جس عقیدے کو پھیلایا جس عقیدے کو بیان کیا اس عقیدے کو ماننے والے سنی کم ہو رہے ہیں یہ ساری جماعتیں پھیل رہی ہیں معلوم ہوا جس طرح اسلام کم ہو رہا ہے سکڑ رہا ہے کم ہو رہا ہے اسی طرح اہل سنت کم ہو رہے ہیں تو معلوم ہوا اسلام انہی کے پاس تھا جس طرح اسلام کم ہوا اسی طرح یہ کم ہوئے جس طرح یہ کم ہوئے اسی طرح اسلام کم ہوا باقی سارے لانتی ہے لانت پھیل رہی ہے کفر پھیل رہا ہے گمراہی پھیل رہی ہے باطل پھیل رہا ہے جھوٹ پھیل رہا ہے یہ سارے لانتی بھی پھیل رہے ہیں معلوم ہوا یہ لانتی اسلام کے ساتھ تعلق ان کا ہے اللہ سرے سے گند یا جی، سارے سر چھٹی میں بے شک اور سنو بھائی لیکن ہوں میں راز سمجھانا سمجھو راز سمجھاتا ہوں اصل سمجھاتا ہوں کس وجہ سے اہل ہاتھ کم باطل پھیل رہا یہ بھی فیتنا سمجھو بت مذہب لوگ زیادہ سے زیادہ پھیلانا پھر لڑائیاں ان کے اندر کروانا یہ بھی توجہ یہ بھی فتنہ انگریز کی حکومت کا ہے فتنے کیونکہ حکومت انگریز کی بناتی ہے پھر اس سے جرائم توجہ بھائی توجہ ذرا دو سو پچانوے سی بھی آ جائے گی دو سو پچانوے اے بھی آ جائے گی فلان بھی آ جائے گی سارے ذرا توجہ سے بات سننا ادھر دیکھو انگریز کی حکومت نے ایک فتنہ قائم کیا تھا وہ کیا تھا فتنہ اس نے یہ کھڑا کیا کہ جی سیاسی اپنا مذہبی آزادی اس کو فدو لوگ فدو لوگ جو ہوتے ہیں بے عقل اس کو سمجھتے ہیں اس کا عظیم کارنامہ اس کے کھلے ضرف وسیع القلب ہونے کی دلیل ماشاء اللہ انگریز کتنے وسیع القلب لوگ ہیں کتنے وسیع الظرف ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ان کے دیکھو ان کے دور میں کتنی آزادی ہے وہ کہتے ہیں جی مذہبی آزادی ہے مذہبی آزادی ہے اچھا جی حضرت مذہبی آزادی ہے یہ آپ یہ لفظ جو بول رہے ہیں مذہبی آزادی ہے آزادی کو مقید کر رہے ہیں مذہبی کے ساتھ آپ یہ نہیں کر رہے مکمل آزادی ہے اس کے دور میں نہیں مذہبی آزادی ہے دوسری کوئی پابندی ہے وہ بتاؤ کون سی ہے اب وہ پابندی ہے سیاسی انگریز لانتی نے دنیا پر سیاسی پابندی اور مرضی آزادی رکھی ہے سیاسی پابندی کا کیا مطلب ہے حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے حکومت کے خلاف بولنا سولہ ایم پیوں لگ جاتی ہے یہ جتنے وکیل جنرل مشرق کے خلاف اٹھے تھے سات پر سولہ ایم پیوں کے پرچے تھے ایسے تھے نا جی یہ بابر صاحب ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں وکیلوں پر جتنے پرچے تھے سولہ ایم پیوں کے تھے کیوں جی یہ اس کو کہتے ہیں کتا کتا کتا کتا یہ اس کے خلاف بولتے ہیں جنرل کے خلاف بولتے ہیں خلاف بولنے پر کیا ہو گیا یہ سیاسی پابندی ہے یا آزادی ہے بولو اب اس لانتی نے یہ پابندی کیوں رکھی تاکہ ہماری حکومتیں قائم رہیں ہماری حکومتوں کو کچھ نہ ہو جب بولنے نہیں دیں گے تو اٹھنے کیسے دیں گے توجہ نہیں کی جب بولنے نہیں دیں گے تو کون اٹھے گا بات جب صحیح کرنے نہیں دیں گے کسی کو بادشاہ پر تنقید نہیں کر حالانکہ جائز مطالبہ جائز تنقید جائز شکایت یہ جائز مشورہ بزرگ لوگ کیا یہ پوری دنیا کی سیاست میں منی منائی مسلم آباد ہے کہ یہ ہر عوام کے بندے کا حق بنتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ کو حق بات کہہ سکتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی وہ آگے بات بات کرتا ہوں یہ مسلم حقیقت ہے سمجھو فرعون جو ہوتے ہیں فرعون وہ اپنے خلاف بولنے پر پابندی لگاتے ہیں اور جو عادل عدل و انصاف والے عمر بن خطاب کی طرح ہوتے ہیں وہ اپنے خلاف بولنے پر پابندی نہیں لگاتے حق کے خلاف بولنے پر پابندی لگاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق اعظم اٹھتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے عرض کرتا ہے جناب یہ دو کپڑے کہاں سے آ گئے دو چادریں ملی تھی ہر ایک شخص کو ایک ایک چادر ملی تھی مال غنیمت مت سے مال آیا تھا اس سے ہر ایک شخص کو ایک چادر ملی تھی یہ آپ کے پاس دو کیسے بن گئے ایک کمیز بنا لیا آپ نے چادر بنا لی آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے میرے بیٹے کو ایک چادر ملی تھی اس نے مجھے دے دی تو دو ہو گئی ایک کا میں نے کمیز بنا لیا ایک چادر بنا لی ہے حضرت نے یہ نہیں فرمایا بادشاہ کے سامنے میں اٹھاؤ اٹھاؤ سولہ ایم تم ہوتے کون ہمارے سامنے بولنے والے ہو ہے جب فاروق یہاں جی، جی؟ سیاسی پابندی سیاسی پابندی لانے کا لگانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم فراؤن ہیں ہمارے خلاف بولنا جرم ہے یہ سیاسی پابندی کا مطلب ہے سمجھنی بات کیا اس بات بھی ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ سیاسی پابندی ہے اور مذہبی آزادی اس نے رکھی اب سنو سیاسی پابندی بھی ایک فتنا بزرگ فرماتے بادشاہ فوت ہو گیا اپنا بادشاہ تھا اس کا مخالف فوت ہو گیا اس کا مخالف فوت ہو گیا کس نے جا کر بتایا بادشاہ سلامت آپ کا فوت ہو گیا مبارک رو پڑے بادشاہ رو پڑے عقل مند تھے اس نے کہا حضرت روتے کیوں اس نے کہا جناب وہ جو فوت ہوا ہے نا وہ مجھ پر تنقید کرتا تھا اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سیدھا کرتا تھا کہیں مخالف کے ہاتھ میں نہ ہو مخالف کے ہاتھ میں بات نہ آ جائے میں اپنے آپ کو صحیح تنقید کی وجہ سے تنقید کے خطرے اور ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ قائم رکھتا تھا سیدھے راستے وہ مر گیا میں پھر بن جاؤں گا اس وجہ سے میں رو رہا ہوں ارے وہ بادشاہ تھے جو مرتے روتے تھے اپنے مخالف کے مرنے پر ایک وہ ہیں جو مخالف کو مار دیتے ہیں ہاں، یہ فرنگی لانتی ہیں غالب کو مار دیتے مار دیتے ہیں اور لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ تنقید جو ہے نا ایک ہوتی ہے تنقید غلامانہ ایک ہوتی ہے آزادانہ غلامانہ پر آزادی غلامانہ پر تو یہ پابندی نہیں لگاتے کیا مطلب کہ ہمارے منصوبے ساتھ سو سب کا سب کے ساتھ ہو لیکن پھر ہمارے جمہوری ہمارے شیطانی نظام کے ساتھ مل کر پھر کہیں کہ یہ حکومت کے نہیں بنا رہی یہ حکومت یہ نہیں کر رہی باقی جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نہ بولنا صرف یہ ہے شیطان خان آ رہا ہے عمران خان آ رہا ہے ماشاء اللہ ہاں جی تبدیلی کا نشان ارے کیا نشان ہے تبدیلی کا ابھی تبدیلی کا یہ نشان ہے ہاں جی، تبدیلی کا نشان ارے یہ خود تو تبدیلی ہے یہ آئے گا تو ایک بندہ تو بدل گیا لیکن بتاؤ نظام وہی رہے گا کہ بدلے گا کیا تھانہ کچہری یہ سارا نظام فرنگی کا ظلم کا ختم ہو جائے گا اچھا تو پھر اس کے لیے ہمارے حضرت صاحب چھوٹے نے دیے مثال مثال ساڈے ساڈے علاقے علاقے نا پنجابی دینا گل ذرا سمجھ آسانی آ گئی بڑا جا رواج سی کوئی بندہ لوٹے پلاٹے کھول کے نا گند نالی کھول کے پلا سن اسی طرح ایک بندہ گیا فی الحال گند لیا کے تو پلایا ٹوٹی منہ نہ ٹوسی موہائی کٹ پڑیا کوئی ایڈا گندہ کوئی دفے کرو وہ وہ گیا انہیں انہیں لوٹا لوٹا لوٹا لیا لیا لیا سارا گند اس لوٹے پا کے کے پھر چڑھا ایک ایک مرنا آخیا وہی گند ادھر لد کے ادھر پلٹ کے پھر چڑھا تو بھی لوٹے انہیں چ تو گند سارا پی گیا گند سارا لوٹے

جس کی امت میں آنے کی خواہش اور تمنا بیا کریں ان کی امت اتنا بے وقوف نہیں ہوتی ایمان سے میں یہی کہوں گا ہاں یہ جی۔ اتنا بے وقوف ہو وہ سید کا امت ہی نہ کہلائے اپنے آپ اللہ وہ اتنا خود و حضور کے ہی نہیں ہو سکتے میرے نبی کے دربار تھے اگر کا تعلق ہو گیا اس کو شعور آ گیا انسان کو نہ آئیے کیسے حضور کے دربار میں گدا رہتا تھا آپ جب کسی کو بلانا ہوتا گدے کو بھیج دیں یار جن کے دربار سے جب رسول کا انتقال ہوا سید امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال پر ملال ہوا ایمان سے کہتا ہوں انتقال کے بعد وہ گدا کنویں میں چھلانگ مار لگا کر مر گیا اس نے کہا جب میرے اوپر بیٹھنے والے نہیں رہے میں کیوں رہوں یار جس نے جس محبوب نے گدے کو اتنا شعور دے دیا شرم نہیں آتی ہمیں گدے سے بھی بہتر بے وقوف بنے ہوئے ہیں ہمارے اوپر سواری انگریز کر رہا ہے اسی وجہ سے ہمارے اقبال کلندر لاہوری بول پڑے فارسی کے اندر وہ فرماتے ہیں اگر این آب و جاہے از فرنگس جب انہیں خود منہ جز بردرے ہو سوری را ہم بچو بچ دے کے آخر حق دارت بخر پالا گرے ہو کہتے ہیں ہمارے اقبال وہ تنگ آ کر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اوئے تم کہتے ہو سکولی کہ ہمیں انگریز نے ترقی دی انگریز نے فلان دی انگریز نے ترقی دی وہ کہتے ہیں اوے انگریزی کھوتے اقبال کے لفظ ہیں جن کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ انگریزی گدھے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں انگریزی گدھے اگر تجھے عزت اس سے ملی تجھے اس سے عزت ملی ہے تو پھر سجدہ خدا کی مسجد میں نہ کر گرجے میں جا کیونکہ عزت ذلت تو رب سے ملتی ہے تو کہتا ادھر سے ملی ہے تو مر ادھر جا تیرا رب آپ فرنگی ہے تو گرجے میں جا کسی وجہ سے پینٹ والے کو ایک حضرت ہمارے حضرت صاحب نے دیکھا مسجد کے لیے اندر آیا آپ نے پکڑا آپ نے فرمایا یار خیر ہے راستہ تو نہیں بھول گیا گرجے میں جانا تھا ادھر بڑے میں لینے آیا جب لباس اس کنجر ننگے کا میں کہتا ہوں جو پینٹ پینٹ پہ ہے نا ان کی زبان حال جب یہ ماں بہن کے سامنے بیٹھتے ہیں ان کی زبان حال بولتی ہے جب یہ ماں بہن کے سامنے بیٹھتے ہیں ان کی زبان حال بولتی ہے کہ نہیں ماں کتنے مقدر تیری ماں کتنے تیرے تیری ماں اپنے پتر دا سب کچھ ویک گئی اپنے پتر نو ویک گئی سی لیکن اپنے پتر دا کچھ نہ ویک سکی کہ تیرے ہی مقدر نے پتر بھی ویک رہی ہے پتر دا سودا ہی سارا ویکن ہے کہ نصیب نے تیری پچھلی ماں مر گئی تیری نانی دادی ساری بچاریاں بےکار ٹر گئی انہیں پتر ویکیا پتر کا سودا نہ ویکیا تو لکھ دی لانا اس گل وہ بندہ ننگا ہوا پھر جا سودا جو سارا کچھ کٹی پھر لیکن باہر آئی جی میری بات آ گئی بات کو سمجھو کیا کہہ رہا تھا میں اقبال ہمارا کہتا ہوں انگریزی گدے اگر تیرا پالان تو ہے انگریز کا گدھا اور تیرا پالان اس نے تیار کیا تو پھر ایسا کر اپنی سرین اپنی بوند اپنی گانڈ بھی انگریز کو دے تاکہ وہ مارے کیونکہ جو گدے کا پالان بناتا ہے اس کا اتنا حق ہو سکتا ہے کہ گدے کو قلعہ چڑھا دے یہ اقبال نے قسم خدا کی پتہ نہیں اس امت پر کتنا ناراض ہو کر کتنا سزب کے اندر آ کر یہ کلام کی ہے پتا ہوا مجھے کہتے ہیں یہ گالی نکالتا ہے وہ اتنا خلیج گالی ننگی کس نے دیا جتنا میں جتنے جتنا اقبال نے دیا یہ لفظ کے سنی ہم بچو بچ دے کے آخر سرین سرین تین کہ بونڈ کہ رہا ہم بچو بس وہ کہہ وہ دے ڈنڈے جو ڈنڈے نو کہندے او دا ڈنڈا او دے ڈنڈے نو اپنی گنڈ دے کیوں حق دارت بخر پالا کرے ہو کہ جو گدے کا بنانے والا گدے کا پالان بنانے والا ہوتا ہے اس کو اتنا حق بنتا ہے کہ اس کو ڈنڈا چڑھا دے تو انگریزی گدا ہے لہذا اس سے گانڈ بھروا یہ کیا کہہ رہے وہ کتے پروفیسر سے کہو کتے یہ شیر تو لوگوں کو سنا دے کیا اقبال کے فارسی کلیات میں نہیں ہے اقبال کا ظاہر اور تھا باطن اور تھا ظاہر جاسوس بن کر ظاہر کانگریس کے ساتھ ملتا تھا اندر جاسوس بن کر رسول کے ساتھ ملتا ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ اسی وجہ سے جب اقبال زمانہ وکالت کے اندر زمانہ وکالت کے اندر جب اقبال پینٹ پہنتے تھے تو جب واپس آتے نا نوکری کر کے واپس آتے کہتے اپنے غلام محمد نوکر کو کہتے یار غلام محمد یہ بندروں والا لباس اتار لے انسانوں والا لیا ایمان سے بتا اگر کوئی پینٹ نہ پہنے لیکن اس کو کہے یہ انسانوں کا لباس ہے انگریز کو کتنا اچھا لگے گا اگر یہ پہن رہا ہے اور پھر کہتا ہے یہ بندروں کا لباس ہے ایمان سے بتا انگریز جل جائے گا کہ نہیں بے وقوف لوگ ہیں اقبال کو سمجھنا جی۔ اقبال گے ہمارے حضرت کو سمجھایا اور ہمارے حضرت نے اقبال کو سمجھایا مزید کیا راز کھولوں ایمان سے یہ فکراب کے راز ہوتے ہیں یہ در پردہ چلتے ہیں دنیا کیا جانے ہمارا اقبال اسی وجہ سے کہتا ہے اسی وجہ سے ہمارا اقبال کہتا ہے کہ مثال ماہ چمکتا ہے میرا فکر بلند مثال ماہ چمکتا ہے میرا فکر بلند کہ ظلمت شب میں بھٹکتے نہ پھرے راہی اقبال کہتا ہے میں نے اپنی فکر اور اپنی سوچ کا ایک چاند چڑھا دیا چودوی کا چاند چمکا کر سامنے رکھ دیا کیوں کہ وقت آ رہا ہے آگے کچھ لوگ آئیں گے جو میرے فکر کے راستے پر چلنے جو اس راستے پر چلنے والے ہٹ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے پھر وہ اس وقت رات بہت اندھیری ہوگی سیاہ رات ہوگی ہر طرف ظلمت ہوگی لوگ بھٹکتے رہیں گے لیکن جو میرا جو چاند چڑھا ہوا ہے اس چاند کے پیچھے پیچھے رہیں گے اقبال کہتے ہیں اس سے جو روشنی حاصل کریں گے وہ بھٹکتے نہیں پھریں گے وہ ایمان سے بتاؤ وہ راہی کون ہے یہ میرے حضرت کے غلام ہیں اچھا۔ حضرت حضرت صاحب نے جو آ کر درویش تیار کیے ہیں جو مومن تیار کیے ہیں جو مسلم تیار کیے ہیں یہ وہی ہیں جو فکر اقبال کے راہی ہیں ہاں جی یہ اس راستے پر جو اقبال نے راستہ متعین کی بتایا ہمیں ہاں جی دیکھو جمہوریت کے ہم مخالف وہ مخالف انگریز کے نظام کے ہم مخالف وہ مخالف ہاں جی سکول کی تعلیم کے ہم مخالف وہ مخالف ہاں جی تعظیم کے ہم مخالف وہ مخالف اقبال سوائے مخالفت کے اور کیا بولتا رہا ہے معلوم ہوا ظاہر سے ظاہر وجہ ہے کہ جو داڑھی والا سرسو اور اتنا داڑھی والا تھا اس کو ہاں۔ پالتے رہے اور اقبال کو مارنے کے منصوبے بنا لیے ہاں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے زہر دینے کا منصوبہ انگریزوں نے بنایا اس وجہ سے بنایا ان کو پتا تھا ارے یہ کمال ہے پینٹ پہنتا ہے مخالف ہے ہاں۔ وہ پینٹ نہیں پہنتا تھا سرزور یہ بات آگے چل کر کھولتا ہوں کتنے کو سمجھو اب سیاسی پابندی سمجھو کیا کہہ رہا ہوں سیاسی پابندی یہ کتنا ہے اسلام سیاسی پابندی نہیں لگاتا سیاسی آزادی دیتا ہے کیوں تاکہ بادشاہوں پر حکومت پر تنقید ہوتی رہے جب تنقید ہوتی رہے وہ سیدھے راستے پر ہے اور اس بارے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں پریشان حال صاحب ہی آتے ہیں غالباً حضیفہ بن جمان ہے یا کوئی اور صحابی ہیں حضرت حضیفہ آتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں پریشان حال بیٹھے ہو کیا کروں یار میں سوچ رہا ہوں کہیں مجھ سے غلط کام ہونے شروع ہو جائیں تو تم میری اتباع شروع کر دو حضرت فرماتے ہیں عذافہ کہا کیا کہ تم رسول اللہ کی امت میں بیٹھے ہو سید الانبیاء کی امت کمال ہے تم ایسا کرو تم کو بات کرو گے تو ہم اگر غلط کرو گے ہم تمہیں سمجھائیں گے سمجھ جاؤ گے ٹھیک نہیں سمجھو گے تو تمہیں اڑا دیں گے یہ تلوار ہے اس کے ساتھ گردن کرم کر دیں گے حضرت عمر فرماتے ہیں یہ نہیں فرماتے وہ سولہ ایم پی او سر ایم پی او سولہ ہاں سولہ ایم پی او نہیں پی ہاں، میں کیا بول رہا فرما الحمد للہ ہاں، ہاں، ہاں، یہ ہے سیاسی آزادی فرما الحمد للہ مجھے امت مصطفیٰ میں ہمارے ایسے بندے موجود ہیں جو ہم غلط راستہ اختیار کریں تو سیدھا کر دیں گے یہ سیاسی آزادی ہے بولو یہ ایک نعمت ہے وہ ایک کتنا ہے مذہبی توجہ فرنگی نے مذہبی آزادی کا فتنہ قائم کیا مذہبی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ خدا رسول جس کے خلاف کوئی بولے توجہ بھائی دین کے خلاف کوئی بات کرے کوئی کفر کرے کوئی جرم نہیں خیر ہے مذہبی آزادی کا مطلب ہے جی میں کوئی چلے آپ برزائی ہے تبلیغ کرے تو کرتا رہے یہ مذہبی آزادی ہے بھائی اسلام کیا کہتا ہے مذہبی پابندی رکھو حق کے سوا کسی بات کی تبلیغ نہ ہو کیوں جس طرح حکومت کا فرض ہے جان بچانا اسی تو اس سے بڑا فرض ہے ایمان بچانا جب تین ایمان سوا ہوگا یہاں پر دنگا فساد تو ہوگا ہوگا پھر آگے قیامت کے روز ہمیشہ کی ہے تو وہ لانتی کب خیر خواہ ہوا جس نے ہمیشہ کے عذاب میں لوگوں کو ڈال دیا وہ کب خیر خواہ ہوتا ہے کتے کا بچہ اس سے اس کے ساتھ کا کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے ہمیشہ کی دوزخ میں ڈال دیا وہ خدا کے بدے اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے جب کوئی باطل فرقہ اٹھتا ہے باطل جماعت اٹھتی ہے باطل لوگ اٹھتے ہیں پہلے حق والوں کو بلاؤ مناظرہ کراؤ بحث کراؤ حکومت اپنی نگرانی میں کرائے جب جھوٹا ثابت ہو جائے تو حکومت ان کی تبلیغ پر پابندی لگا دے خبردار بول نہیں سکتا ہاں۔ اور جو ان کا بڑا ہے جو ان کا بڑا ہے اس کو بھی کہا ہے بند اگر بند ہوتا ہے ٹھیک نہیں تو اس کو قتل کر دیں اب جب بڑا بڑھ جائے گا جو چھوٹے سور ہے وہ خاموش ہو جائیں گے بہرحال پابندی لگانا یہ حکومت کا فرض ہے حق بنتا ہے ادھر دیکھو بھائی تمہیں پتا ہے یہ سانپ ہے ہر کسی کو ڈسے گا کیوں اجازت دیتے اگر تم سانپ کو بچاتے ہو اس کا مطلب ہے تم سب لوگوں کو مارنا چاہتے ہو اگر بچھو کو معلوم آپ کو ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں توجہ سانپ اور بچھو کی مثال آ گئی لیکن وہ بعد میں بعد میں چھیڑتا ہوں موضوع کا تسلسل نہ ٹوٹے گا تسلسل برقرار اول سے آخر تک بات ہے سمجھ ان شاء اللہ اور جہاں پر یہ یہ درمیان میں جو باتیں آ گئی وہ مطلب ہے کہ بھائی کافی شاخ سے بات بات سے نکلتے ہوئے کہاں پہنچ گئی ہے جی لیکن بات یہ ہے کہ بھائی جو نفس مسئلہ ہے موضوع ہے اصل اس پر آپ نے غور رکھنا ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا کیا کہ جو کرائم ہوتے ہیں وہ فطروں سے پیدا ہوتے ہیں اور فتنے جو ہیں وہ کفار کی حکومت سے پیدا ہوتے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے اصل مسئلہ یہی ہے سمجھ نہیں آ رہی جرائم کیسے پیدا ہوتے ہیں اب وہ فتنہ بتا رہا ہوں کہ مذہبی آزادی اسلام کہتا ہے مذہبی آزادی نہیں مذہبی پابندی ہو سیاسی آزادی ہو مذہبی پابندی کیوں ہو تاکہ لوگوں کا دین ایمان خراب نہ ہو جب ہر طرف سے کتا بھونکنے والا کوئی ہوگا تو دنگا پھنسا اب ایک آدمی رسول اللہ کو دیکھو یہ ممتاز قادری نے کام کیوں کیا بولو اگر وہ یہ بات نہ کرتا کہ کیا وجہ ہے کہ مسٹر جنا کو اگر کوئی گالی نکالے تو قتل نہیں ہوتا اور اس محمد الرسول اللہ کو نکالے تو قتل ہوتا ہے یہ تو کالا قانون ہے اب یہ وہ آپ ایمان سے بتاؤ مسٹر جنا اور رسول اللہ کو برابر سمجھنے والا گستاخ نہیں ہے تو گستاخی کی فتنہ اس نے بنایا ان کے لانتی قانون میں جرم ممتاز قاتری نے کیا اگرچہ اسلام میں وہ جرم نہیں اسلام میں مجرم کو سزا دینے کا فرض حکومت کا ہے جواب عوام کا ہے حکومت کا فرض ہے وہ یہ فرض نبھائے اگر کسی گستاخ رسول یا گستاخ خدا کو اگر کوئی عوام میں سے غیرت کھا کے قتل کر دیتا ہے تو اسلام اس کو مجرم نہیں سمجھتا بلکہ انعام دیتا ہے سزا کی بجائے یہ فرق رکھ رہا ہوں سائر القادری ہو سائر القادری ہو جناب جی یا دوسرے تیسرے جنہوں نے ممتاز قادری کے متعلق یہ کہا کہ جی وہ جی اس نے واقعی کار سرکار میں مداخلت کر کے جرم کیا اس لانتی سے کہو لانتی ہو اور لانتی منافقین تمہیں تو اتنا پتہ نہیں کفار کے توجہ اسلام کے حالات کو اسلام کے احکام کو اسلام کے احکام کو ہاں جی کفر کے اسلام یوں کہو کہ اسلام ایک ہوتے ہیں اسلامی اشخاص اسلامی افراد ایک ہوتا ہے کفر کے افراد اسلامی جو افراد ہوتے ہیں ان کے احکام اور ہوتے ہیں جو کفر کے افراد ہوتے ہیں ان کے احکام اور ہوتے ہیں اسلامی زمانہ جو ہے اسلامی دور کے احکام اور ہوتے ہیں کفر کے دور کے احکام اور ہوتے ہیں اسلام کے جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے احکام اور ہوتے ہیں کفر کی حکومتوں کے احکام اور ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے پر قیاس کر کے ان کے احکام ادھر لگا دینا یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سور کو ہرن تصور کر لے اور ہرن کے احکام سور پر لگا دے یا سور کے ہرن پر لگا دے ہرن حلال ہے سور حرام ہے اب حرام کا کہے وہ کہ یہ بھی اس کو کھانا بھی جائز ہے اس کو پالنا سور کو جائز ہے کیوں پالنا جائز ہے اس وجہ سے ہرن پال سکتے ہیں ارے بھائی کیوں کیوں کہ وہ بھی جانور ہے وہ بھی جانور لانتی جانور تو ہے فرق حرام حلال تک اسی طرح اسلام کی تعلیم کے احکام اور تو پھر کی تعلیم کے احکام اور ادھر دیکھ ہمارے بڑے چھوٹے حضرت صاحب کی ایک بات یاد آ گئی مجھے آپ کے پاس ایک ماسٹر آیا بحث کرنے کے لیے کہ جناب یہ سکول کے آپ خلاف کیوں آپ چلے گئے اندر لیٹرین کے اندر برش پڑا ہوا تھا جس کے ساتھ لیٹرین صاف کرتے ہیں آپ لائے ماسٹر صاحب سے کہنے لگے ماسٹر صاحب اس سے دانت صاف کریں وہ کہنے لگا ہاں بابا جی یہ کیا بات کمی ہے کمال ہے آپ فرماتے ہیں کیا بات کمی ہے اس میں وہ بھی برش ہے یہ بھی دانت کرتے ہیں برش کے ساتھ آپ دانت برش کے ساتھ صاف کرتے ہیں نا اس نے کہا تو فرمایا کرو وہ بھی برش یہ بھی اس نے کہا بابا جی تم تو صرف نام دیکھ رہے ہو کام نہیں دیکھ رہے کہاں نام اور کہاں کام بڑا فرق ہے آپ فرماتے ہیں لانتی تو بھی نام دیکھ رہا ہے کام نہیں دیکھتا وہ تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم نام ایک ہے کام نہیں دیکھتا کہ یہ کفر کی کفار کی ہے وہ رسول اللہ کی ہے یہی وجہ ہے اگر ایک تعلیم کا کام جس طرح نام تعلیم ہے کام بھی اگر ایک ہوتا تو معاشرے میں انسانیت ہوتی شعور ہوتا اخلاق ہوتے آداب ہوتے آج انصاف ہوتا عدل ہوتا اسلام ہوتا ایمان ہوتا دین ہوتا یہ سب باتیں نظر نہیں آتی جو کچھ آتا ہے منفی نظر آتا ہے ظلم نظر آتا ہے قہر نظر آتا ہے جرم نظر آتا ہے گستاخی نظر آتی ہے ہاں جی کتنے فساد ہر طرف شرارتیں بے شعوری بے غیرتی کون سا وہ جانوروں والا کام ہے جو اس معاشرے میں نظر نہیں آتا حتیٰ کہ انسان دور تک نظر نہیں آتا آپ نے فرما لانتی پھر سمجھ لے یہ خالی نام تم نے ایک کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے اگر نام لیٹرین کے برش کا اور دانتوں والے برش کا نام ایک ہے کام بہت فرق ہے تو یہ نہ منہ میں استعمال نہیں کر سکتے تو وہ تعلیم جس کو انگریز تعلیم کہتے ہیں وہ مسلمانوں کو بھی نہیں دے سکتے سمجھ نہیں آ رہی خیر وہ تو میں آگے چلتا ہوں بات سمجھو مذہبی آزادی کون سی یہ فتنا ہے مذہبی آزادی فتنا ہے مذہبی پابندی یہ حکومت وقت کا فرض ہے سیاسی آزادی یہ حکومت کا فرض ہے سیاسی پابندی فتنہ ہے انگریز نے فتنے قائم رکھے توجہ ذرا اب وہاں بھی بد مذہب سارے کیوں پھیلے کیونکہ لانتیوں نے ہر باطل کو منہ کھولنے کی اجازت دی ہوئی تھی مولا علی مشکل کشا نے خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کروایا منہ بند کر دیا جب انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیے بندے آپ نے فرمایا ان کو مار دو سب کو حکومت وقت نے مار دیے کتنا ختم ہو گیا مولا علی نے فتنے ختم کیے کیا کیے ختم کیے کتنے ختم کیے آپ کی حکومت کا کمال یہی ہے پہلے حکومت جو تھی توجہ ذرا پہلی حکومت جو تھی وہ باہر کی طرف توجہ رکھتے تھے باہر کے بیرونی فتنوں کو ختم کرتے تھے مولا علی نے جو اندرونی اٹھ رہے تھے ان کو ختم کیا اسی وجہ سے کارنامہ ان کا بھی عظیم ہے کارنامہ ان کا بھی سمجھ نہیں آئے مولا علی نے وہ گر بتا دیے کہ اگر بد مذہب لوگ اٹھتے ہیں تو کیا کرو اب دیکھو وہاں بھی سارے کیوں پھیلے ہیں دیکھو ادھر مرزائیوں کے غیر مسلم اور اقلیت ہونے کو اسمبلی میں

نہ اس کی بکواس کو آگے چلنے دیتا ہے اسلام کا آپ قتل کر دیں دے لانتی جب اس کا فتنہ اسی طرح پھیل رہا ہے تبلیغ ان کی ہو رہی ہے جن بدن مرزائی بن رہے ہیں جب بن رہے ہیں تو کافر قرار دینے کا تمہارا کیا فائدہ وہ لانتی اگر تم کہو قیامت کے روز فائدہ وہ لانتی قیامت کے روز تو کافر جو کر جو کافر ہے وہ تو کافر ہی ہے خدا کی بارگاہ میں وہ تو مسلمان بھی کہو تم کافر ہو جاؤ گے کیا ہاں۔ نے دوزخ سزا ہمیشہ کی لینی لینی ہے تمہارے کافر کہنے کا کیا فائدہ تمہارے کافر کہنے کا یہی فائدہ ہے کہ جب کسی کو کافر مرتد قرار دے دیتی ہے تو اس کے مسلمانوں کے ساتھ کیا پورے انسانوں کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ہاں۔ رابطہ ختم ہو جاتا ہے اب اس کو ایسے سمجھو جیسے جنگلی جانور ہوتا ہے جیسے جنگلی جانور بندوں میں نہیں رہ سکتا اسی طرح وہ بھی نہیں رہ سکتا ہاں جی۔ لینا تو پتہ ہی نہیں ہے یہ نورانی ہے یہ فلانا ہے ماشاء اللہ مفتی مردود صاحب ہے محمود صاحب ہے فلانا ہے یہ کیا جی بڑا موٹا کارنامہ لکھ دی لانت ہے یہ کارنامہ شمار کر دو خود وہ انہیں شریعت رسول نے قتل کیتا ہے ایک بہت بڑا فتنہ امت مصطفیٰ میں ہمیشہ کے لیے قائم رکھ دیا ہے وزیر اعظم تمہارا سکندر مرزا مرزا ہی تھا وزیر اعظم بن چکا اور لانسی جب کافر ہے تو پھر حکومت کا توجہ نہیں کی ہاں۔ لیکن کیونکہ یہ جمہوری شیطانی حکومت ہے سیاسی پابندی مذہبی آزادی مذہبی آزادی لہٰذا جو جو مرضی سمجھ نہیں آئی آپ سیاسی پابندی توجہ سیاسی پابندی قائم رکھنے کی وجہ سے آج عوام تو عوام مولوی نہیں کوئی بولتا حکومت کے خلاف بولتا ہے یہ انہوں نے ایک فائدہ حاصل کیا شر اور فتنے سے اور مذہبی آزادی دے کر انہوں نے یہ فائدہ اپنے آپ کو پہنچایا اور ہمیں یہ نقصان دیا کہ آج فتنے مذہبی اعتقادی ہاں جی گستاخیاں جرائم عام یہ ہو رہے ہیں ہاں جی اس وجہ سے یہ مذہبی آزادی اسی وجہ سے وہاں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حوالے غلط ہوں میں زبان کٹا دیتا ہوں ایمان سے جس کتب خانے میں بیٹھے ہیں اسی کتب خانے میں کتابیں موجود ہیں جن میں لکھا ہے وہاں بھی انہیں کہا اگر انگریز حکومتیں نہ ہوتی تو وہاں بھی مگر نہ پھیلتا ہاں جی۔ ہاں جی۔ کہ وہاں بھی انہیں پھنسا دیے انگریز حکومت کے خلاف لڑنا حرام ہے انگریز حکومت کی امداد فرض ہے انگریز حکومت ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے انگریز حکومت ہمارے لیے اللہ کی برکت ہے یہ بہادیوں کی کتاب ہے سب سے بڑی کتاب ایک حوالہ میرے پاس ابھی موجود ہے جو تو میں برسر سست میں پیش کر سکتا ہوں وہ کیا ہے وہ ہے ترجمان وہابیہ کتاب ہے نواب صدیق بھوپالی کی وہابیوں کا نواب ہوا ہے انڈیا میں ریاست بھوپال کا نواب تھا نوابڑ کا نوابڑ کا خسم مر گیا انگریزوں نے اس کی کی شادی اس ملا سے انگریزوں نے کی ہاں جی گندا ہونا پائیا نہ گندا ہونا پائیا زبان واٹ نہیں انہیں ہی سارا کچھ پایا انہیں سارا کچھ خیر وہ نوابڑ انہیں لکھا ہے لکھا ہے اٹھارہ سو ستوجا کی جو جنگ آزادی تھی جس میں ہندو سکھ مسلمان انگریزوں کے خلاف اٹھ پڑے تھے وہ نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں سب جانتے ہیں وہ صرف مذہب حنفی کے مقلد تھے ابو حنیفہ جو ہنفی ہے جب جانتا ہے نے انگریزوں کی امداد کی ہے حمایت کی ہے یہ کیسی بات ہے ہم پر جھوٹے الزام آ رہے ہیں کہ ہم نے انگریزوں کی مخالفت کی کب ہم نے مخالفت کی ہے مخالفت کرنے والے لڑنے والے تو یہ مسلمان یہ حنفی تھے الحمدللہ للہ یہ تو سیاح مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی ہاں، مدعی ہوں یہ یہ فتنے انہیں قائم رکھے پھیل گئے میں میں رہا کہ کہ آزادیت بد مذہب کی پھیلے ایک سبب مذہبی آزادی انگریزی لانتی حکومت نے دیتی ہے جو مرضی کو کرے حق تے پابندی کرکے جھوٹ باطل آزادی آزادی تا کر کے جب وہ حملہ کر جو مرضی بھوکتے رہن کچھ نہیں نہیں نہیں ہونا ہونا ادھر کو اٹھ کے جواب دین لگے تو تو پھر پھر آدھے مسیطا مسیطا دونوں تالا تالا لاؤ ہاں۔ اسی کا پوترا پہلا انہوں کیوں لائے ہاں۔ لا دینا کام توجہ کی ایک وجہ نال اس واسطے ہر بات مذہب پھیلیا اس واسطے ایک سبب یہ ہے کہ وہ انگریز انگریز دور حکومت نے مذہبی آزادی دیتی ہوئی ہے اور دوسرا سبق ہے کیوں اس واسطے ہر بد مذہب پھیلیا ہے کہ تعلیم جہی سکول والی جی نہ اندیاں کتاباں بھاویں معاشرتی علوم پاکستان ہوئے بھاویں اردو ہوئے بھاوے تعلیم ہوئے یہاں دے اندر کھولو بھاجیاں وڈیریا تریفا مدرسے کے تریفا بزرگوں کے تریفا قسم نو نال دار دو بند جامعہ ملیا علما فلا فلا سارے کسی سکول کی کتاب میں امام احمد رضا کا ذکر نہیں دکھا سکتے چیلنج سے کہتا ہوں ہاں کسی سکول کی کتاب میں پیر مہر علی شاہ کا ذکر نہیں دکھا سکتے ہاں ہاں۔ کسی سکول کی کتاب میں خواجہ غلام فرید کوٹ مچھن والے کا نہیں دکھا سکتے کسی سکول کی کتاب میں میاں میاں شیر ربانی کا نہیں دکھا سکتے آپ کے خلافات کا نہیں دکھا سکتے ارے کیوں اس وجہ سے کہ یہ دشمن تھے سارے اور تعریفیں دشمن دشمن کی نہیں کرتا دوست دوست کی کرتا ہے ڈیلی بیلی کی کرتا ہوں سجن سجن کی کرتا ہے تو یہ سارے لانتی کیونکہ بد مذہب لوگ ان کے سجن تھے انہیں کی تریفا اور توجہ بریلوی پیو نے پتر اپنا پایا سکول میں سکول میں وہ گیا اس نے بھا کو بزرگ پایا دیکھا تعریفیں ان کی ہیں جب واپس آیا باپ نے کہا بھابھی بہمان ہوتے ہیں بیٹے نے کہا باپ میرا ہے جاہل کٹا پڑھیا یہ ہے کو نہیں پڑھ کے میں آیا یہ کی پتا ہاں۔ وہ تو ہے بزرگ اسلام سے جمع زندہ کیتا ہی انہیں اسلام دیا خدمت کی انہوں نے پیو نتیجہ یہ نکلا پیو سنی مارا نسل ہاں جی۔ تو بھابی اوپر سے نہیں گرے اس طرح پھیلے ہیں اور ہاں۔ تیسرا سبب بھابی پھیلنے کا لانتی ملاؤں کو اتنا پتہ نہیں بھابی پھیلی کیسے ہے بد مذہب کیسے پھیلے اور تیسرا سبب یہ بنا ہے پھیلنے کا ہاں جی۔ کہ مدرسے دیوبندیوں کے قائم ہوئے بریلویوں نے بچے ان کو دے دیے پڑھانے کے لیے ہاں جی۔ ایسے ہے ہاں جی، جہاں جو دیوبند کا مدرسہ کھولو گے آدھے ان کے آدھے سے بھی کم دیوبندیوں کے زیادہ بریلویوں کے خیر کتنے اب سمجھو بھائی میں نے مثالیں دے کر سمجھا دیا جرائم پیدا ہوتے ہیں فتنوں سے کتنے پیدا ہوتے ہیں کفار جی، حکومت جی، سے جی، کیوں وجہ کیا ہے کافر جو ہوتا ہے نا توجہ ذرا کیوں کافر کی حکومت فتنے کو بناتی ہے اس وجہ سے کہ کافر شیطان کا پیروکار ہوتا ہے رحمان کریم ہوتا اور شیطان انسان کا دشمن ہے کہ دوست ہے وہ شیطان خود کافروں کا بھی دشمن ہے کیونکہ دولت میں لے جانا چاہتا ہے ایمان سے دنیا آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ خود بے وقوف ہے جو ان کے اس کے پیچھے چلے ہوتے ہیں تو شیطان انسان کا ہے دشمن اب جب دشمن ہے وہ دو نبیوں کے راستے سے اس کی شرارت انسانوں نے آ نہیں سکتی اب وہ کافر جو ہیں وہ بے وقوف فدو ہیں ان کو فدو لگا کر وہ لانتی شیطان اپنی شیطانیاں اور شرارتیں کافروں کی حکومت کے واسطے سے ذریعے سے وہ لوگوں میں پھیلاتا ہے جب فتنے بنتے ہیں تو جرائم پھر تھانے آ گئے کچہری آ گئی تھانہ رجیا کچہری رجی جیلا رجیاں بندے زلیل خوار برباد دنیا گئی آخرت ہر طرح دیا تباہیاں مقدر ہو گئی ہوں سمجھ لگی جی اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہوں قرآن نے اس کو غور کر قرآن کی فرمادہ فرمادہ قاتل المشرقین حد تعالیٰ کو پورا فتنہ یقون الدین کلو اللہ فرمایا کفار مشرقین سے اس لیے لڑو تاکہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے فتنہ تفسیروں میں لکھا ہے فتنہ کفار کا کیا ہے فرمایا کفار کی حکومت ہے شوکت ہے طاقت ہے جب ان کی حکومت ختم ہو جائے گی تو فتنہ ختم فتنیا دی جڑ ختم فتنیا دی جڑ ختم تے جرائم دی جڑ ختم جرائم دی جڑ ختم تے جرائم آپ ختم ادھر دیکھو اسلام یہ نہیں کہتا سارے کافر کافروں کو مار دے توجہ دے مثال دے سانپ دیکھا ہے آپ نے سانپ کا زہر کس جگہ میں ہوتا ہے اس کے کون سے حصے میں ہوتا ہے سر میں سر میں بولو بولو کس میں سر میں اور وہ جب کسی کے اندر وہ زہر پلٹتا ہے تو کس چیز کے واسطے سے پلٹتا ہے دانتوں کے واسطے بولو کیسے رہنا یہ اب سانپ کے سانپ کا زہر سانپ کے سر میں ہے وہ پلٹتا ہے کس کے ذریعے اگر دانت توڑ دو سر میں سارا زہر کھڑا رہے شاطیر برابر بھی سانپ ہو تو بچے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں یہ مثال ہے توجہ کافر کا کفر جو ہر ہر جرم اور فتنے کا زہر ہے یہ اس کفر اصل بزرگ فرماتے ہیں آسمانوں میں کبھی فساد نہیں سنا آپ نے اس وجہ سے کہ وہاں پر کفر نہیں اللہ وہاں پر فرشتے ہیں جہاں فرشتے ہیں وہاں سے فساد کی خبر نہیں سنی یہاں کیوں کہ ہاں۔ کافر ہیں کفر سے چھڑ آتا ہے کفر اب کفر کا زہر ان کے سر میں ہے لیکن حکومت ان کی کیا ہے یہ سانس کا وہ دانت ہے اللہ اسلام کہتا ہے مومنو کافروں کے ساتھ لڑو ان کی حکومت ختم کر دو دانت توڑ دو اب کافروں کا کفر دل دماغ میں رہے گا لیکن تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا کتنے شرارتیں سر میں ہوں گی لیکن نقصان نہیں دے سکے گا اچھا۔ آج دانت تم نے پھر لگا دیے رسول اکرم نے توڑے اور قوم نے پھر لگا دیے تو تمہارے رسول نے اس لیے لانتیوں کے دانت توڑے تھے حکومت آپ نے قائم نہیں کسی کو ہونے دی جہاں پر تھا آپ اسلام کہتے جاؤ چلے جاؤ وہ کافر چاہے رہے لیکن حکومت ان کی چھین لو حکومت صرف اسلام کی رہے وہ تمہارے پابند رہے تم اگر ان کے پابند رہے تو تمہارا ایک بیڑا غرق ہو جائے گا اگر وہ تمہارے پابند رہے تو ان کا بیڑا بھی کنارے لگ جائے گا اسی وجہ سے کوئی پہلے اسلامی حکومتیں تھی تو کافر مسلمان ہوتے تھے آپ مسلمان کافر ہوتے ہیں ہاں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے خاندان بیٹھے ہاں سارے وڈیرے کچھ سکھ سن کسی کے ہندو سن کسی کے کوئی سن پتا کہڑے کچھ ابو بکر صدیق کی نقل بیٹھے ہیں ہاں۔ اسلام سارے گھر چ بڑے اسلام کی حکومت سے اسلام داخل ہو کفر کی حکومت قائم ہوئی آج ہوں رو رہے ہیں ہر کسی کے گھر ہر کوفر تو بغیر تھی بڑی کھڑی بڑی کھڑی ہے کہ نہیں اس واسطے کہ سپ کے تند لگے کھڑے ہوں سم لگی یہ ہوں گل میں سمیٹ کے ہر پاس لے آ گئی ہوں سوال ہوئے گا لوگ کرتے بھی ہیں سکول کیوں انہوں نے صرف این گل کر کہ دس کافر کی حکومت ہے ہے وہ کہے گا کفر جو اس کو صحیح سمجھے کافر ہے یا نہیں کافر ہے جی کافر کی حکومت ہر دنگے فساد کا مد ہے کہ نہیں جڑ ہے کہ نہیں تمام فساد تمام کفر اور برائیوں کا جڑ ہے کہ نہیں اس کو کفر سمجھتے ہو رہے جی سمجھتے ہیں اب اس سے سوال کرو یہ بتاؤ کہ انگریز کی حکومت ماں چود انگریز کی جو ماں چودتا ہے اس کی سید الانبیاء کی امت پر حکومت سو سال سے قائم ہے بتا کس وجہ سے قائم ہے کون سی وہ چیز ہے جس کے سر پر وہ حکومت قائم کر رکھا ہے کیوں اس نے اور پھر یہ کا حکومت چل رہی ہے مسلمانوں میں وہ کون سی چیز ہے اگر ختم ہو جائے تو انگریز کی حکومت ختم ہو جائے گی بس اتنا صرف اتنا بتا دے کسی ملا سے پوچھو آرام کسی بندے سے پوچھو بتا وہ کون سی چیز ہے کہ اگر ختم ہو جائے انگریز کی حکومت ختم اگر وہ رہے تو انگریز کی حکومت باقی رہے گی اگر وہ آئی تو انگریز کی حکومت قائم ہوئی تو کون بتا کیا سنو بھائی یہ بتاؤ ان پڑھ انگریز کی حکومت تھانہ کچہری ان پڑھ چلا سکتے ہیں مولوی بھی کون چلاتے ہیں میٹرک شرط ہے یا نہیں ہاں. چپراسی بھرتی ہونے کے لیے بھی ہاں جی. ایسے ہاں جی. امام احمد رضا جتنا بڑا عالم ہے وہ چپڑاسی نہیں لگ سکتا اس نظام میں کیوں نہیں لگ سکتا امام غزالی نہیں لگ سکتا اس وجہ سے اسے میٹرک یعنی کہ ان کے پاس علم تھا یا نہیں علم ہے میٹرک نہیں علم ہے میٹرک نہیں علم علم ہے ہاتھ سینے نہیں تھا ان ان کے کے پاس پاس علم ہے علم تھا حکومت چپڑا نہیں لگ سکتے کیوں اس وجہ سے کہ جس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بےمان اور بےغیرت بناؤ بےمان بےغیرت چاہیے ادھر علم والا نہیں چاہیے بےمان بےغیرت بن جائے پھر حکومت دے دو توجہ ذرا لارڈ میکالے اور سب کے بیان جو موجود ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے سکول کھولنے کا مقصد اتنا ہے کہ ہماری حکومت چلانے کا کام دے سن اب ان کا یہ مقصد نہیں جو پینٹ پہن ان کا یہ مقصد نہیں کہ قسم خدا کی داڑھی مڈا دے موچ دے سب کچھ کر دے ان کا یہ اصلی مقصود نہیں یہ اصلی مقصود ان کا اور ہے وہ اپنی حکومت منوانا ہے اپنا تابے دار بنانا ہے اپنا فرما بردار بنانا ہے اب داڑھی والا ہے چوگا ہے ادھر تمبی ہے تمبی پینی اڈے ادھی تو رائے سے رائے ونڈا پھرتا ہے رائے آ گیا ہاں جی پیر ہے ایڈی داڑھی ہے لیکن انگریزی حکومت کا حمایتی ہے وہ کہتا ہے ایسے ماڈرن ملاؤں اور پیروں کی تو لندن میں شدید ضرورت ہے اگر وہ داری مچ منا پینٹ پائی ہوئے قسم خدا دی گھر بھی سارا لیکن صرف انگریزی حکومت قذافی ہاں۔ قذافی دے دے کیوں بم صدر اچھا صدام جڑا او دا ٹبر سارا انگریزی لباس تہذیب والا سی میں خود اپنی اکھاں نال نال گناہگار اخبار فوٹو ویکھیا کڑیاں بھی پینٹا پاوندیاں سن لیکن پھر بھی انہاں پینٹاں والے بم بج گئے نے خیر ہی خیر ہی لندن میں اتنا داڑھی والے پیر کنجر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں اتنا سور ملا بیٹھے ہوئے ہیں صحیح دسا ادھر جا رہا ہے آ رہا ہے ہاں جی داڑھی منڈے پر بم لگ کیوں انگریز کہتا ہے جو میرا اصل کام ہے اصل مقصد ہے اس کے ساتھ تو یہ کتا متفق ہے جب متفق ہے تو یہ میری سیٹی پر لگا ہوا ہے آپ اگر پینٹ پہن لیں تو بھی ٹھیک ہے نہ پہنے کتے ہر قسم کے ہوتے ہیں کوئی بولی ہوتا ہے کوئی بلٹیرا ہوتا ہے کوئی بلٹیرا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتے لیکن سیٹی پر لگنا چاہیے آپ اس نے جو یہ دنیا میں دے رکھے ہیں یہ فیکٹریاں دے رکھی ہے فلان دے رکھا ہے یہ سڑکیں بھر رہی ہیں کیوں بن رہی ہے یہ دوستی کے لیے بن رہی ہے بعد اس وجہ سے کہ یہ ہمارے کتے ہیں یہ ہمیں ہمارے سامنے پوچھے نہیں آتے ہیں دوسروں کو بھونکتے ہیں یہ اسلام معلوم جی اب یہ ہمارے جب تابے دار ہیں تو سیاح آدھے نے کتے نو ہمیشہ مالک پل پالتا ہی ہوں کبھی مکھن کھوا ہے تو مکھن کا بھی کھوا ہے اس واسطے کہ ساری پیٹی سے جڑتا ہے جی وہ کتا انہوں ہی بھونک پوے تو پھر سن لے گل سمیٹ کے مک گئی فرنگی حکومت ہر کفر شرارت فساد دنگے کا مٹ جرائم کو فتنے فتنے فتنے جرائم بننے فتنے نال فتنے بننے انگریز کافران دی حکومت نال اور کافران دی انگریز دی حکومت کھڑی ہے سکول دے سر پہ سکول ختم میں تھے واہ بھی ہونی مان نال دا میں ایتھے گل کرنا جو میں کہا سکول پڑھ لو میں اجازت دیں صرف ایک کام کرو انگریزی حکومتوں میں بھرتی مت بھرتی بند کرو کافی سکول پڑے انگریز حکومت سے نہ لگے سکول پڑے آخر لان پیا حکومت امام حسین دشمن کنجرا تو کافر کی حکومت امام ہے پھر بھی حسین ہے اگر یزید کی حکومت کا حمایتی یزیدی ہے تو یہود کی حکومت کا حمایتی یہودی ہے نعرے ماری جانے پر مارنا مسیک دین تیرا جاؤ کر سکول پڑھ صرف حکومت بھرتی نہ نہ نہ نہ ہو بھابی بریلوی نہ کوئی کلمے پڑھنے والا کرتا کوئی بھرتی بھرتی نہ نہیں برتی نہ پھر کنہ دے سر دے کھڑیے دیکھے ہوں جو فتوا انگریز کی حکومت پر لگے گا وہی سکول پر لگے گا وہ کفر ہے سب سے بڑا تو اس کفر کا جیرا دو جیڑا جڑ وہ پھر سب سے بڑا کفر وہ جے فساد تے یہ فساد دے پیو سمجھ نہیں لگی گل دی جو ہوں وہ دنگا اے دنگا او او او او فساد فساد اے اے اے اے گناہ گناہ ظلم ظلم دے فسا دو گنا گنا جو سمجھ نہیں آئی نہیں کوئی گل کرے چشتی دے اسٹیلوں دے دشمن ہے آپ پاگل ہویا ہے ہاں۔ وہ تے یار انگریز سے حکومت متوں دشمن ہے تو آتا سکول کیونکہ سکولوں کے بغیر انگریز کی حکومت نہیں چلتی اس واسطے وہ سکولوں کا دشمن ہے تو کوئی نہیں ہے اگلے نو آخیا تو کوئی نہیں تیرا پوترا کشتی کا منشور ہے مخلوق خدا کی حکومت بھی خدا کی جڑا نہیں چاہتے جڑا کے باقی مخلوق خدا کی نہیں شیطان کی حکومت وہ آپ کا تو مخلوق خدا کی حکومت بھی حکومت خدا کی تو تعلیم بھی خدا جو چاہتا ہے حکومت انگریز کی وہ چاہتا ہے تعلیم انگریز کی جو تعلیم انگریز کی چاہتا ہے وہ کافر ہے بھائی مان لانتی آپ حکومت انگریز کی چاہتا ہے یہ ہے اصل خود ماغز تے خلاصہ جڑا سمجھایا تھی اس کو بعد نہ کوئی گل کی ضرورت ہے